کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الدین النصیحہ کے تحت ہم سب کو اس ایک چھت کے نیچے جمع کیا ہے اور دین کے کچھ امور کی معرفت کے لیے ہمیں کچھ فرصت کے لمحات عطا کیے ہیں چونکہ یہ ایک اہم موضوع پر بیان ہے اور درس ہے اس لیے بغیر کسی تمہید کے ہم اپنی بات کا آغاز کریں گے پچھلے درس میں ہم نے عمومی طور پر جادو جنات نظر اس کی علامات ذکر کی تھی اور اس کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہے وہ بیان کی تھی آپ کے سامنے آج کے درس میں اسی موضوع کو کچھ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہر انسان جو کہ خاص کر مسلمان ہے وہ اور احمد الناس مسلم غیر مسلم سب کے چونکہ ان بیماریوں کا تعلق کسی خاص مسلک سے خاص مذہب سے نہیں ہے ہر مذہب کے اندر انسان ہونے کے ناطے ان کا تعلق ہر ایک انسان کے ساتھ چونکہ یہ جناتی بیماریاں ہیں اور اس میں جادو کا بھی عمل دخل ہوتا ہے پھر جنات کا جادو ہوتا ہے انسانی جادو ہوتا ہے تو اس میں کچھ تفصیل اس طرح کی ہے کہ سب سے پہلے تو ایک انسان کو اپنی بیماری جو اس کو وہ خود محسوس ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف آیات میں ذکر کیا ہے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ریزا مریض و یشفین اور ایوب یعقوب علیہ السلام کی دعا انما اشکو برسی و حسنی اور ایوب علیہ السلام کی دعا رب انی مسنی و ربنی عزر الرحمین اور انبیاء کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے کی ہیں جس سے بیماری کا ثبوت ملتا ہے کہ انسان کے اوپر بیماری آتی ہے اور یہاں پر ایک اور ہے کہ انبیاء بھی انسانوں ہی میں سے تھے اسی لیے ان کے اوپر یہ تکالیف یہ بیماریاں آئیں تو انہوں نے اپنے رب سے دعا کی تو اس میں ہر انسان کو پہلے یہ دیکھنا کہ میری بیماری روحانی مانی ہے بیماری کی تقسیم دو قسموں پر ہوتی ہے ایک تو وہ ہے کہ جس میں ڈاکٹر علاج کرنے سے چکے ہیں ہے جسمانی بیماری نظر آ رہی ہے لیکن ڈاکٹر ٹیسٹ بھی لے رہے ہیں دوائیاں بھی چل رہی ہیں سارا معاملہ ہو رہا ہے لیکن فائدہ نہیں ہو رہا اور دوسری جناتی بیماری جس کے ساتھ پہلے جنات کی بیماری ہوتی ہے اور اس کے بعد انسان فزیکلی بیمار ہو جاتا ہے تو ان دونوں کا علاج کیا ہے انشاءاللہ ہم اس کو ذکر کریں گے اس کے بعد ہمارے علم کے لیے نالج کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ جان سکیں جنات کی کتنی اقسام ہیں تو سب سے پہلے جنات کی دو قسمیں دو قسم تقسیم کیا گیا ایک وہ جنات جو انسان کے اوپر ظاہر ہوتے ہیں اٹیک کرتے ہیں نظر آ جاتے ہیں اور بولتے ہیں انسان کی زبان پر آ کر دوسری جنات کی وہ قسم ہے کہ جو انسان کو تکلیف تو پہنچاتے ہیں لیکن نہ نظر آتے ہیں اور نہ ہی جو ہے وہ ظاہر ہوتے ہیں نہ ہی رکیا کرنے سے دم کرنے سے وہ حاضر ہو کر گفتگو کرتے ہیں اور اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے انی اعوذ من کل مولن او مصر کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ہر ظاہر ہونے والے اور چھپی چھپنے والے پوشیدہ یعنی ہر اس چیز کے جو ظاہر ہے اور ہر وہ بیماری جو پوشیدہ ہے چاہے وہ جناتی ہے چاہے وہ جسمانی ہے چاہے وہ روحانی ہے چاہے وہ نظر لگنے کی ہے وہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں اور یہ دعا خاص کر چکے جنات سے تعوض کی ہے تو اس میں جو لفظ ہیں استعمال یہی ہے کہ وہ جنات جو ظاہر طور پر انسان کے سامنے آ جائیں یا خفیہ طور پر پوشیدہ رہ پر جیسا کہ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا او مشرقین یا کافروں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ چھپ کر جو ہے وہ لڑائی کرتے ہیں جنگ لڑنا چاہتے ہیں تو جنات بھی بعض دفعہ خفیہ طور پر چھپ کر جو ہے وہ جنگ لڑتے ہیں انسان کے خلاف پنجہ آزمائی ظاہر نہیں ہوتے عرب لوگ جنات کو مختلف ناموں سے یاد کیا کرتے تھے اور اس میں ایک تو لفظ جن جو کہ عام معروف ہیں اور یہ ہر قسم کے جن پر بولا جاتا ہے چھوٹا ہو بڑا ہو عورت ہو مرد ہو ان کا جنوں کا یا پھر کسی بھی شعبے سے اس کا تعلق ہو کسی بھی زاویے سے جنات سے تعلق اس کو عام طور پر جن کہا جاتا ہے دوسرے نمبر پر عامر عامر اس کا مطلب ہے انسان ساتھ زندگی گزارنے والا ہمزاد کے علاوہ ہمزاد نہیں عامر کا مطلب ہے گھر کے اندر انسانی گھروں کے اندر جو جنات رہتے ہیں اور رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان کا جو گھرانہ ہوتا ہے اس کے اندر مسلمان جنات رہتے ہیں چھت پر اور جب ان کا دسترخوان لگتا ہے کھانے کا وقت ہوتا ہے تو وہ جنات نیچے آتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاتے ہیں پھر اوپر چلے جاتے ہیں اور ساری عبادات وہ کرتے ہیں جو صحیح مسلمان ہوتے ہیں اور اس کا فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ وہ جنات ان جنات سے روکنے کا سبب بنتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی توفیق اور مدد سے کہ جو جنات اوپر سے گزر رہے ہوں اور وہ شرارتی ہوں شیطان ہوں نقصان پہنچانے والے جن تیار ہوں یا اس میں دوسرے جنات جو منتوارے کے لئی جن کا ذکر آتا ہے کہ رات کو اٹیک کرنے والے حملہ کرنے والے ان سے رکنے کا روکنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان مسلمان جنات کے ذریعے ایک ڈیفنس بنایا اللہ تعالیٰ نے اور مسلمانوں کی حفاظت کا ایک ذریعہ بنایا تو عامر ان جنات کو کہا جاتا ہے جو انسانوں کے ساتھ گھروں کے اندر جو ہے وہ زندگی بسر کرتے ہیں پھر ایک ان کا نام ہے شیطان شیطان ان کو کہا جاتا ہے کہ جب ان کی شرارتیں ہاتھ سے بڑھ جائیں انسان کو تنگ کرنا شروع کر دیں ظاہر ہونا شروع کر دیں اور پھر ان کو گمراہ کرنا شروع کر دیں تو ان کو شیاطین یا شیطان کہا جاتا ہے ارواح ان کا ایک نام ارواح بھی آتا ہے اور ارواح عموماً ان جنات کے بارے میں عرب لوگ استعمال کرتے تھے کہ جو چھوٹے بچوں کو گھروں میں نظر آتے ہیں ان کے ساتھ کھیلتے ہیں بعض دفعہ ان کی بیماری کا سبب بنتے ہیں یا ان جنات کی نظر لگتی ہے بچوں کو پھر یا بچے پھر چڑچڑے ہو جاتے ہیں رونا شروع کر دیتے ہیں تو ان کو چھوٹے بچے تقریباً پانچ چھ سال تک کی عمر کے یا اس سے چھوٹے جو ہوتے ہیں ان کو وہ جنات عموماً گھروں میں نظر آتے ہیں اور وہ بھی بچے ہی ہوتے ہیں جنات کے تو ان کو عرب کہا جاتا ہے عرب لوگ اس کو کہا کرتے تھے پھر ایک ان کا نام آتا ہے عفریت اور قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے سورہ نمل کے اندر انیسویں سفارے میں سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں ہے کہ اعوذ باللہ من من من الشیطان الرجیم وقال عفریت انا آتی کبھی قبل ان تقوم مقامک کہ کہ جن کہنے لگا سلیمان علیہ السلام اس کے کہ اپنی مجلس برخاست کر کے یہاں سے کھڑے ہوں تو اس سے پہلے پہلے میں ملکہ کا تخت آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں تو اس سے یہاں پر عفریت نام آیا ہے اس کا تو عفریت کس کو کہا جاتا ہے وہ جو جنات کا یہ سردار ہوتا ہے جنوں کے قبیلے کا سردار ہوتا ہے اس کو عفریت والا کہا جاتا ہے اور پھر یہ جب طاقت میں بھی زیادہ ہوتا ہے اور یہ کسی انسان پہ اٹیک کرتا ہے تو پھر اس میں مریض کی حالت بڑی قابل رحم ہوتی ہے اور اس کے اوپر پھر معالج کو بھی بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اور زیادہ تر جادوگر اس قسم کے جو جنات ہوتے ہیں فریض صاحب ہوتے ہیں شیاطین صاحب ہوتے ہیں جو زیادہ تنگ کرنے والے طاقت والے ہیں پھر ہزاروں کی تعداد میں ان کے نیچے ان کے کارندے ہوتے ہیں جادوگر پھر ان کو زیادہ استعمال کرتا ہے تو یہ عرب لوگ کو پانچ ناموں سے یاد کیا کرتے تھے میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہمیں ان کی معرفت ہونی چاہیے تاکہ ہمیں پتا ہو کہ ہمارے گھر میں یا میرے اوپر یا میری فیملی کے کون سے ممبر پر کس قسم کی علامات آ رہی ہیں اور کون سا جن اس کے ساتھ ہو سکتا ہے پھر اس کا تاکہ اسی کے مطابق وہ مداوع خود بھی کر سکتا ہے اور اگر خود کنٹرول نہ ہو رہا ہو تو پھر کسی معالج سے بھی رابطہ وہ کر سکتا ہے خلیق کے اعتبار سے پیدائش کے اعتبار سے جیسا کہ انسان دو قسموں پر تقسیم ہوتے ہیں جیسے کہ ہم انسان جنہیں حیوان ناطے کہا جاتا ہے پھر اسی طرح ہمارے جو جانور ہیں جنہیں حیوان غیر ناطے کہا جاتا ہے پھر انسان جو حیوان ناطے کے اس کی دو صنف ہیں ایک مرد ہے ایک عورت ہے تو جنات کی بھی تخلیق اسی طرح کی ہے ایک حدیث میں رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ خلق اللہ تعالیٰ نے جنات کو تین قسموں پر پیدا کیا ہے تین صنف میں صنف حیات و عقارب ایک صنف جناد ایسی ہے جو بچھو سانپ کتا بلی جو ایسے ہمارے جانور ہوتے ہیں اسی طرح ان کے اندر بھی جنات کے اندر بھی جانور پائے جاتے ہیں وہ صنفن کر رہی ہے پھر ہوا ہوا کے اندر جیسے بعض اب انسان عام ہوا میں ایک تیز ہوا کا جھونکا محسوس کرتا ہے اپنے اوپر تو کچھ جنات ایسے ہیں کہ جو ہوا کے اندر تحلیل ہو جاتے ہیں دوسری قسم یہ ہے اور تیسری قسم رسول وسلم فرماتے ہیں کہ صنف حساب ایک روایت میں آپ کا ذکر آتا ہے کہ تیسری قسم وہ ہے جیسے انسانوں میں انسان شریعت کے مکلف ہیں تو وہ جنات جو حساب و کتاب کے مکلف ہیں اور قیامت والے دن ان کو نیک ہونے کی بنیاد پر جنت میں اور برا ہونے کی فاسق و فاجر اور مشرق ہونے کی رت میں جہنم کا سامنا کرنا پڑے گا ان کے اندر بھی یہی معاملہ چلتا ہے تو یہ تھی جنرل معلومات جو کہ جنات کے حوالے سے اب آگے آئے گی ان کی تقسیم جنات انسان کو تین وجہ سے تنگ کرتے ہیں یعنی کہ مین تین ریزن ہوتی ہیں سبب بنتے ہیں ویسے تو ہر سبب کے پھر آگے اور چیزیں آئیں گی لیکن مین جو ہے تین وجوہات ہیں پہلے نمبر پر بغیر کسی وجہ کے بعض افراد شرارتی جنات ہوتے ہیں سبھی قسم کے وہ بغیر کسی وجہ کسی انسان کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں یعنی نہ انسان نے ان پہ کوئی ظلم کیا نہ کوئی زیادتی کی نہ گالی نکالی نہ انہیں تنگ کیا تو وہ اپنی طرف سے احتجا کرتے ہوئے زیادتی کرتے ہوئے ظلم کرتے ہوئے انسان کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جادوگر کسی جن کو مکلف بنا دیتا ہے اپنا حکم دیتا ہے کہ تم نے فلاں بندے کے اوپر جا کر حملہ آور ہونا ہے تو اس صورت میں وہ جادوگر کی طرف سے اس آدمی کے اوپر اٹیک کرتا ہے حملہ ہوتا ہے تیسرا جو سبب بنتا ہے وہ ہے کہ کسی انسان سے کسی جن کو تکلیف پہنچی ہے کسی انسان سے کسی جن کو تکلیف پہنچی اور اس کے آگے ہم مراحل انشاءاللہ بیان کریں گے کہ وہ کیا ہو سکتا ہے کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں مجھے ایک لڑکا پشاور سے لائے میرے پاس تقریباً تیرہ چودہ سال اس کی عمر تھی اس کا مامو مجھے بتانے لگا کہ یہ بکریاں چرا رہا تھا پہاڑ پر اس نے ایک بکری جب آگے کی طرف نکل رہی تھی تو اس نے پتھر اٹھایا اور اس بکری کو مارا یعنی پیچھے موڑنے کے لیے اپنی طرف واپس بلانے کے لیے پتھر بکری کو نہیں لگا ایک پتھر پہ جا کے لگ گئے تو اس وقت اس بچے کو کچھ نہیں ہوا لڑکے کو جیسے ہی وہ گھر پہنچا تو اس کو دورے پڑنے شروع ہاتھ پاؤں مڑ گئے اس کے بے ہوش ہو گیا تو پشاور میں کچھ لوگوں کو پہلے دکھایا وقتی طور پہ آرام آ گیا دو تین دن چار دن کے لیے پھر دورہ پڑ جائے تو تقریباً دو مہینے کے بعد وہ میرے پاس راول پنڈی لے کر آئے تو الحمدللہ میں نے پھر جب اس کو رکیا کی دم کی اللہ کے فضل سے تو جنات جو حاضر ہوئے وہ بول رہے تھے اور پشتوں میں گفتگو کر رہے تھے اس کا ماموں جو ہے وہ ترجمانی کر رہا تھا دھرم میں تو انہوں نے یہ جنات نے یہ کہا کہ اس لڑکے نے ہمارے بچے کو مارا ہے میں نے کہا بھی کیسے مارا ہے کہنے لگے جی اس نے پہاڑ پر یہ بکریاں چلا رہا تھا اس نے پتھر مارا وہ ہمارے بچے کو لگا وہ مر گیا وہ اس نے قتل کیا ہم نے اس کو پکڑ لیا اس کے اسلم اور جاتی کی وجہ سے تو الحمد للہ میں نے پھر ان کو یہ بات سمجھائی کہ دیکھیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قدرت کا قانون ہے کہ ان جنات کو نظر نہیں آتے اور یہ بچہ ہے اس نے جان بوجھ کر نہیں مارا تمہارے بچے کو اس نے تو اپنی بکری کو مارا تھا وہ تمہارے بچے کو قدرتن لگ گیا خطا سے لگ گیا اور شریعت کے اندر بھی قتل خطا جو ہے وہ ہے جان بوجھ جو قتل کیا جاتا ہے اس میں سزا ہوتی ہے تو ان کو سمجھایا بات الحمدللہ ان کی سمجھ میں آ گئی کہنے لگے ہم چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے پر کیا کیا کرم اور وہ بہتر ہو گیا ایک سال کے بعد پھر اس کو دورہ پڑا دوبارہ میرے پاس لائے تو پھر اس کے اوپر تین عورتیں تھیں اور ایک مرد یعنی چار جنات نے دوبارہ گفتگو کی پھر میں نے ان سے پوچھا تو وہ کہنے لگے جی کہ اس نے نماز چھوڑ دی میں نے کہا بھی دیکھو نماز کا حساب تو اللہ نے لینا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے مکلف نہیں بنایا کسی سے حساب و کتاب لینے کا ہماری غلطی ہے اور میں نے پھر ان کو وارننگ دی کہ آئندہ اگر تم اس پر جو ہے وہ آئے تو انشاءاللہ میں نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت اور فضل سے اللہ کے کلام کے ذریعے تمہارا مقابلہ کرنا ہے اور پھر تم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا الحمد للہ آج تک اس کا معمول بلی نہیں ہوتا ہے ہمارے قریب ہی ہے چاہے کا سال لگاتے ہیں تو ملاقات ہوتی رہتی ہے کہتے ہیں ٹھیک ہے الحمد للہ وہ لڑتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان سے جنات کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کے طور پر اٹیک کر دیتے ہیں انسان کے اوپر پھر اس کو دورے پڑتے ہیں ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں بے ہوش ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ جو ہے وہ گر جاتا ہے اس کے منہ سے جھاگ نکلنی شروع ہو جاتی ہے اس طرح کی علامات اور جاتی اب ہم تھوڑا سا تفصیل سے بیان کریں گے کہ جنات کے آنے کے اسباب کیا ہیں پھر اس کی علامات کیا ہیں پھر اس کا علاج کیا ہے کیونکہ یہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے اور یہ انشاءاللہ ہم سب کے لیے اور جو بھی بعد میں اس کو سنے گا اس کے لیے بہت مفید چیز ہوگی کہ خود انسان اپنا جب چیک اپ کر سکے گا کہ میرے اوپر میرے گھر میں فیملی میں یا خاندان میں کس آدمی پر کون کون سی علامات آ رہی ہیں تو اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے سب سے پہلے جنات کی جو قسم ہے ایک ہے عاشق جن جیسا کہ پچھلے دس میں میں نے ذکر کیا تھا اور وہ انسان سے محبت کرتا ہے انسان کو اچھا سمجھتا ہے اگر مرد بیمار ہوتا ہے تو اس کے ساتھ فیمیل جننی ہوتی ہے اور اگر عورت بیمار ہوتی ہے تو اس کے ساتھ میل یعنی مذکر جن ہوتا ہے اور وہ اس کے ساتھ محبت وجہ سے اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے اور یہ جن اس وقت تک انسان کو تکلیف نہیں دیتا جب تک کہ اس کی مرضی کے خلاف وہ انسان کو کام نہ کرے اور پھر عموماً یہ جن بچوں اور بچیوں کی شادیوں میں رکاوٹ بننا یا پھر ان کی کچھ اور معاملات میں رکاوٹ بننے کا یہ سبب بنتا ہے تو اس کی اپنی علامات ہوتی ہیں اور اسباب ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے جو داخل ہونے کے انسان کے اوپر اسباب ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے بتائے ہوئے ذکر کے بغیر عورت یا مرد اپنا سطر کھول لے کپڑے اتار دے بغیر دعا پڑے ہوئے اور سنن بہکی کے اندر ایک روایت آتی ہے کہ ایک دعا ہے ایک تو ویسے ہے بسم اللہ پڑھ کو اتارنا چاہیے ایک خاص دعا ہے بسم اللہ ستر من اللہ کلمات کے ہیں بسم اللہ ستر من اللہ اللہ کے نام سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پردہ ہوتے ہوئے میں یہ کپڑے اتار رہا ہوں ستر من اللہ یعنی میرا پردہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ان جنات کی نظر سے یہ دعا پڑھ کر اگر انسان اپنا لباس اتارتا ہے کمرے میں یا غسل خانے میں یا کہیں بھی اگر ضرورت وہ کرتا ہے تو پھر وہ محفوظ رہتا ہے وغیرہ اگر بغیر دعا پڑے اللہ کا ذکر کیے وہ اپنا سطر ننگا کرتا ہے تو پھر کسی بھی وقت کوئی جن یا جننی اس کے اوپر جائے وہ حملہ آور ہو سکتی ہے اٹیک کر سکتی ہے وہ اس سے محبت کر سکتی ہے اس کے ساتھ اور پھر اس کا اس کو جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ بھگتنا پڑتا ہے اس کا خمیازہ دوسرا اس میں جو بہت ہی ہمیں ہر تقریباً ہر ملک میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ ہاں، عموماً گھروں میں خواتین ایسا باز پہنتی ہیں جس سے ان کا جسم نظر آتا ہے بازو ٹانگیں سینا پاکستان میں تو خیر بہت زیادہ ہے تو اس ان حالات میں بھی جب خواتین کا جسم بنا نہ ہو رہا ہو تو جنات اور عام آدمی بھی سمجھتا ہے کہ تقریباً معاشرے میں مردوں کی بنسبت اس طرح کی بیماریاں خواتین میں زیادہ محسوس کی جاتی ہیں پیسے تو ان اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہماری خواتین جو کہ اسلام سے دوری کی وجہ سے اور معاشرے کی روایات کو سامنے رکھتے ہوئے جب وہ اپنا لباس زیب تن کرتی ہیں یا پھر وہ طریقہ اپناتی ہیں تو اس وجہ سے بھی ان کے اوپر یہ چیز سامنے آ جاتی ہے اور وہ چیز کو اس چیز جن کو جب اس عورت کا جسم نظر آتا ہے تو وہ اس کو اچھا سمجھتا ہے اس کا عاشق ہو جاتا ہے پھر پھر ایک اور ہمیں بہت یہاں پر ایک پہلو ہے بہت مد نظر ہے کہ ننگے بدن شیشے کے سامنے آنا اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو لوگ نیٹ یوز کرتے ہیں اس میں کہ بعض عامل حضرات یا بعض معالجین شیشے کے اوپر جنات کو پکڑتے ہیں یا حاضر کرتے ہیں مریض کے سامنے شیشہ رکھ کر اور یہ ایک طریقہ ہے پکڑنے کا بھی لیکن عموماً آپ دیکھیں کہ ہمارے گھروں کے اندر جو ٹائلٹ بنے ہوتے ہیں غسل خانے شاور ان کے اندر بڑے بڑے کاداور شیشے آئے گئے ہیں اور آدمی ظاہر جب وہاں پر غسل کے لیے جاتا ہے تو کپڑے تو اتارتا ہے اس حالت میں ہو سکتا ہے اگر وہ دعا پڑھ کر بھی گیا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ویسے تو ہمیں یقین ہے کہ رسول اللہ کی گارنٹی ہے کہ بسم اللہ من اگر اس نے یہ دعا پڑی ہے تو وہ محفوظ رہے گا لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اس کے شامت اعمال کی وجہ سے کوئی اس کے اوپر آزمائش آنے والی ہے تو شیشہ اگر ٹائلٹ کے اندر لگا ہو تو جن اس وقت بھی جسم انسان کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے اور وہ زیادہ تر جو جسے صاحب الحمام کہا جاتا ہے ٹائلٹ کا جن کہا جاتا ہے وہ پھر جو ہے وہ انسان کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں تو اس لیے میں گزارش کروں گا کہ جو لوگ سن رہے ہیں وہ بھی اور جہاں تک ہماری آواز مستقبل میں جائے گی وہ بھی خدا را اپنے ٹائلٹ سے اور واش روم سے اس طرح کے جو قد اور بڑے بڑے شیشے ہیں ان کو نکال دیں باہر رکھیں اس کو باہر آ کر اپنا چہرہ دیکھیں جو کچھ کرنا ہے وہ کر لیں ٹائلٹ کے اندر برہنا حالت میں شیشے کے سامنے جانا یہ بہت زیادہ نقصان دے پھر اس طرح ایک اور بھی ہے کہ عورت یا مرد کا ننگے بدن رات کو سونا باہر اوپن ایئر اوپن ہوا میں گرمیوں کے موسم میں چھت پر سو جانا ہوتا ہے بعض گھروں میں جس میں دیکھتے ہیں کہ بچے کوئی نہیں یا کسی کے آنے کا مسئلہ نہیں ہے تو پھر وہ شوقیہ طور پر یا گرمی سے بچتے ہوئے یا کسی بھی وجہ سے وہ اگر یہ سب طریقہ اختیار کرتے ہیں تو ان کے اوپر بھی یہ سبب بن جاتا ہے کہ بعض دفعہ جات ان کے اوپر اس وجہ سے طے کر سکتے ہیں کہ جب وہ برہنہ حالت میں ننگے حالت میں جسم زیادہ تر ننگا ہو اور وہ لیٹے ہوئے ہوں سو رہے ہوں تو اس طرح کی چیزیں حملہ ہو سکتی ہیں اور اس وقت اور زیادہ چانس اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر سونے سے پہلے اس نے اذکار نہیں کیے دعا نہیں پڑ دعائیں نہیں پڑی تو اس میں زیادہ ہوتا ہے اور پھر ایک سبب اس میں یہ بھی ہے کہ باتھ روم جانا بغیر اذکار کے یعنی بغیر آ پڑے باتھ روم جانا اور عموماً ہمارے گھروں میں بچے بڑے خواتین اس سے اہتمام نہیں کرتے جیسے ہی آیا حاجت ہوئی تو فوراً جانا ہو گیا ٹوائلٹ میں اور دعا نہیں پڑی تو یہ بہت خطرناک ہے ہمیں چاہیے کہ خود بھی اہتمام کریں اور بچوں کو بھی دعائیں یاد کریں اور جب بچہ بولے کہ میں نے پیشاب کرنا ہے یا حاجت کرنی ہے تو والدہ یا والد کو چاہیے کہ اس کو دعا پڑھائیں کہ بیٹا پڑھو بسم اللہ اللہ من ٹائم ٹائم ٹو ان کو پڑھائیں اور پھر ٹائلٹ میں بھیجیں اور جب باہر آئیں تو ان کو پھر کہیں کہ آپ پڑھو غفرانہ کا یا الحمد للہ کہ یہ دعا پڑھیں گا اس ذات کی کا شکر ہے تعریف ہے کہ جس نے مجھ سے تکلیف کو دور کیا اور مجھے عافیت عطا فرمائی اس تکلیف سے تو یہ دعائیں اللہ کے رسول نے ہمارے فائدے کے لیے بتائی پھر ایک اور معاملہ بھی اس میں آتا ہے کہ شادی شدہ جو حضرات ہیں اگر وہ بغیر دعا پڑے اپنا معاملہ وہ سر انجام دیتے ہیں تو اس میں بھی شیطان انوالو ہو جاتا ہے طے کر دیتا ہے یہ ایک الگ پہلو ہے تو یہ ہے عاشق جن کے زیادہ تر جو دخول کے اسباب ہیں پھر اس کی آگے علامات آ رہی ہیں کہ جو غیر شادی شدہ لوگ ہوتے ہیں جوان بچے بچیاں ہوتی ہیں یا کم عمر ہوتے ہیں ان سب سے پہلا شادی سے انکار کرنا لڑکی کا یا لڑکے کا کہ جی ابھی تو میری یہ کام ہے ابھی میں نے پڑھائی کرنی ہے ابھی میں جاب کرنی ہے ابھی تو میں نے فلاں کام کرنا ہے اور عمر کتنی ہوگی ہے پچیس سال چھبیس سال ستائیس سال اٹھائیس سال ہوتی جا رہی ہے اور رسول اللہ وسلم کی حدیث علیہ السلام نے فرمایا تین کاموں میں جلدی کرو نماز کا ٹائم ہو جائے اول وقت پر ادا کرو خودگی ہو جائے جتنا جلدی ہو سکے غسل دو کفن دو اور میت کو جنازہ پڑھ کے تدفین کر دو اس کی اور بچی بچہ جتنا جب جوان ہو جائے فوراً یعنی فور کوشش کرو کہ اس کے نکاح کا سبب ہو جائے اور یہ بہت بڑا ایک ذریعہ ہے انسان کا جنات سے بچنے کا کہ جتنی جلدی اس کا نکاح ہوتا ہے اتنی ہی جلدی وہ جنات کے حملے سے محفوظ ہوتا ہے اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سیکھ دی کہ میں نے راول پنڈی میں ایک بچی جو مدرسے میں پڑھتی تھی اور چھ سال سے اس پر ایک جادوگر نے جادو کیا ہوا تھا اور وہ بچی نہ تو اپنی تعلیم کو مل پا رہی تھی اور نہ ہی اس کی شادی کا حل ہو رہا تھا تو اس کے بعد والدین نے ہمیں کال کی میں گیا اور اس سے معلومات نہیں سلیمان نام تھا عیسائی تھا وہ جن تو تقریباً چھ مہینے میں نے اس کا علاج کیا بچی کا اور میں نے اس کو وارننگ دے دی تھی سلیمان کو شروع میں بڑی تڑی لگاتا تھا مجھے کہتا تم کیا کر لو گے تو میں نے پھر الحمدللہ میں نے اس کو کہا کہ دیکھو سلیمان ایک وقت آئے گا کہ اس بچی کا نے کہا میں خود پڑھاؤں گا اور میں دیکھتا ہوں تم کیسے رکاوٹ بنتے ہو اور اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ للہ دو ہزار سات میں میں نے اس کا نکاح پڑھایا اور دو ہزار آٹھ میں اس کی رخصتی ہو گئی اور الحمدللہ للہ آج وہ ہماری بیٹی جو ہے وہ تقریباً اللہ تعالیٰ کو ایک بیٹی اور بیٹے کی نعمت سے نوازا ہوا ہے تو الحمدللہ یہ چیزیں جو ہے نا ہم ان کا علاج کرتے ہیں پھر آگے وہ آگے معاملہ آئے گا تو میں بیان کر رہا تھا کہ شادی سے انکار شادی سے انکار کرنا یہ اچھی بات نہیں ہوتی اور دوسرا نمبر پہ مرد ہو یا عورت ہو خواب کی صورت میں اس کو احتلام کا ہونا عورت کو بھی ہو جاتا ہے مرد کو بھی ہوتا ہے اور اس میں بعض دفعہ ایک ہی قسم کی ہیں بعض دفعہ مختلف ہوتے ہیں تو اگر کثرتیں ہو کثرت یعنی ہفتے میں دو دو تین دن دن یہ معاملہ ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری علام بھی اس پر آ رہی ہیں کہ سر درد کرتا ہے کمر میں درد ہے جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ یہ بیان کیا تھا تو پھر اس کا جو ہے نا اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ ہاں یہ معاملہ میرے ساتھ ہے والا تیسرے نمبر پر اپنے آس پاس احساس پیدا ہونا کہ جیسے کوئی ہے اور اور کثرت نیند بعض آدمیوں کو نیند بہت آتی ہے اور وہ بھی بعض دفعہ عاشق جن کی وجہ سے آتی ہے اور جن سے مخالف سے عدم گفتگو کا کوشش کرنا یعنی کہ کسی کے ساتھ بات نہ کرنا لڑکا ہے تو لڑکی سے وہ یعنی کہ گھر میں بھی بہنوں سے بھی اگر وہ بات کرتے ہوئے کتراتا ہے سے بھی بات کرتے ہوئے کتراتا ہے اور اگر غیر کوئی آ جائے تو پھر کلی چھپ جاتے ہیں اور عورت بعض دفعہ لڑکی بھی اسی طرح ہوتی ہے چھوٹی عمر میں بھی وہ بعض دفعہ کسی ہے تو اس کو اگر والدین سمجھتے ہیں کہ ہاں اس کے ساتھ دوسری کچھ علامات آ رہی ہیں تو پھر ان کو دیکھنا چاہیے کہ بچی کا یا بچے کا کوئی اس طرح کا معاملہ نہ ہو پھر اسی طرح خواب کے اندر اپنی شادی کا دیکھنا ابھی شادی نہیں ہوئی لیکن وہ خواب میں عورت ہے یا مرد دیکھتا ہے کہ میری شادی ہو رہی ہے بعض دفعہ جس سے ہو رہی ہوتی ہے وہ مخالف بھی نظر آتا ہے بعض دفعہ نظر نہیں آتا لیکن مرد اپنے آپ کو دلہا بنا ہوا دیکھتا ہے اور دلہن بنے ہوئے دیکھتی ہے اور بعض دفعہ رخصی تک دیکھ لیتی ہے تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کا عاشق جن کے علامات سے تعلق ہوتا ہے پھر ایک علامت ہوتی ہے تنہائی پسندی کہ وہ انسان مجلس سے دور رہتا ہے عزیز و اقارب سے بہن بھائیوں سے والدین سے سے دو احباب تنہائی پسندی اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جن مجسم شکل میں اس انسان کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ ڈر خوف محسوس نہیں کرتا یعنی وہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ تو بیٹھا ہے کھانا بھی کھا رہا ہے باتیں بھی کھا رہا ہے اور وہ بیٹھ کر آپس میں عموماً دیکھا ہوگا کہ ایک بندہ آپس میں بیٹھے ہی آپ باتیں کر رہا ہوتا ہے وہ ایسے وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے لیکن ہم کہ یہ خود کر رہا ہے حالانکہ وہ خود نہیں کر رہا ہوتا اس کے ساتھ جنات کا معاملہ ہوتا ہے وہ جنوں سے باتیں کر رہا ہوتا ہے اور یہ علامات دوسرے جنات میں بھی آئیں گے چونکہ یہ سب سے زیادہ عاشق علامات پائی جاتی ہیں اس لیے پہلے نمبر پہ ہم نے اس کو بیان کیا ہے تاکہ یہ چیزیں ہمارے علم کے اندر آ جائیں اب آگے اس کا علاج اس میں سورہ بقرہ کی تلاوت سننا سورہ یوسف اور سورہ نور جو کہ بارہویں سپارے میں سورج یو ہے اور اٹھارہویں سپارے میں سورج نور ہے ان دو صورتوں کا پڑھنا یا سننا صبح و شام کے اذکار اور خوشبو کا اتر کا استعمال مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی عورت کے لیے صرف رات سوتے وقت گھر میں مرد ہر وقت استعمال کرے گا صبح و شام کے اذکار کرے گا اور یہ صورتیں سنتا رہے گا پڑھتا رہے گا تو اس میں دو علامات اس پہ پیدا ہوں گی یا تو وہ بہتری کی طرف جائے گا یا اس کا سرد بڑھ جائے گا اور اس کے اوپر کوئی چیز حملہ آور ہوگی اسے چکر آنے شروع ہو جائیں گے اگر یہ کیفیت ہو تو پھر لازمن اس کو کسی معالج کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس سے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ میرے اوپر جو چیز ہے وہ کچھ طاقتور ہے اور میں خود اس کو کنٹرول نہیں کر پاؤں گا اس لیے پھر اس کو کسی معالج کی طرف جو ہے نا وہ رجوع کرنا چاہیے اور پھر بیری کے پتے ابال کر جیسا کہ پچھلے جمعے بھی میں نے رد کیا تھا وہ غسل کر خود بھی جو ہے وہ نہائے اس پانی سے کچھ عرصہ تو اس سے اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے دوسرا جن جن نے اور قرآن مجید میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قسم کا ذکر کیا ہے تو سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں تیسواں سپارہ سورج سعد ہے اور اس کے اندر غواس کا جو ہے نا وہ ذکر آتا ہے کہ جو غوطہ خور جن ہیں سمندروں کے اندر پانیوں کے اندر رہنے والے دریاؤں کے اوپر رہنے والے نہروں ڈیموں کے اوپر رہنے والے تو بعض دفعہ یہ بھی انسان کے اوپر آ جاتے ہیں اور یہ عاشق ہو جاتے ہیں اور بعض دفعہ کسی انسانی غلطی کی وجہ سے بھی عملہ آبر ہو جاتے ہیں اس کے بھی اسباب آگے آ رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ عموماً بچے جو ہیں وہ جب سوئمنگ پول میں یا مرد بھی یا عورتیں بھی بعض دفعہ بعض علاقوں میں سوئمنگ پول میں جا کر نہاتے ہیں ہوز ہوتے ہیں بڑے بڑے بنے ہوئے یا ڈیموں کے کناروں پر جا کر نہاتے ہیں سمندر کے کنارے پہ یہ آپ کے کارنر یہاں پر یہاں پر لوگ چلے جاتے ہیں تو پانی اوپر باقاعدہ جنات ہوتے ہیں وہاں جانے سے پہلے اب دیکھیں رسول وسلم کی ایک حدیث ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سفر کرے اور کہیں پڑاؤ کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ دعا پڑھے یہی دعا صبح شام کے اذکار میں تین مرتبہ پڑی جاتی ہے اور سورہ جن کی تفسیر وَأَنَّهُ تفصیل اس کی تفسیر میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ اسلام کے آنے سے پہلے مشرقین جب سفر کرتے تھے تو جب پڑاؤ کرنا چاہتے تو ان کا قافلے کا سردار ایک چوٹی پہ کھڑے ہو کر اس وادی کے جنات سے مخاطب ہوتا اور کہتا کہ اس وادی کا جو سردار ہے ہم پناہ میں آتے ہیں باقی شریروں سے تو وہ جن پھر ان کو القاع کرتا کہ تم ایک جانور ہمیں دو زبر کر اس کو پھینکو تو تم سب ہماری حفاظت میں آ جاؤ گے اور یہی طریقہ آج کل کئی عامر بھی استعمال کرتے ہیں جیسے جب ہم علاج کے لیے جاتے ہیں لوگ جاتے ہیں کسی عامل کے پاس کہتے ہیں جی کالا بکرا لاؤ اس کو ذبح کرو اور سری جو ہے نا اس کی فلاں جگہ پر پھینک کر آنی ہے گوشت فلاں جگہ پہ کرانا ہے دال فلاں جگہ پہ پھینکنی ہے اس وقت بھی جنات خود ڈیمانڈ کرتے تھے ان سے کہ تم اگر ہماری حفاظت میں آنا چاہتے ہو تو فلاں رنگ کا جانور ذبح کرو اور فلاں آبادی میں پھینک دو تم ہماری حفاظت میں آؤ گے تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شرک ہے یہ کام نہیں کرنا بلکہ جب تم کہیں پڑھاؤ کرو تو یہ پڑھو بکلمات اللہ شر ما تین بار یہ کہہ دو تم اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ گے پھر کوئی جن کوئی جو ہے وہ دوسری مخلوق تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکے گی تو ایسی جگہوں پر ایک تو بالکل برا ہوگا اور نہیں نہانا چاہیے پھر وہاں پر یہ دعا پڑھنی چاہیے اعوذ بکلمات اللہ شر ما خلق اور پھر اس کے ساتھ نہر اور سمندر میں بغیر دعا کے نہانا یا اس کی سیر کے لیے جہاں گھر سے نکلنے کے یہ تقریباً دعاؤں کا ہر جگہ پر ہی ذکر آتا ہے تو احتیاط اس میں برتنی چاہیے اگر انسان کسی نہر پہ ڈیم پہ یا کسی جگہ پانی والی جگہ پہ سیر کے لیے جانا چاہتا ہے نہانے سے منع نہیں اسلام نے منع نہیں کیا لیکن احتیاطی تدابیر اختیار کر کے پھر وہ اگلا قدم اٹھائے گا تو انشاءاللہ وہ محفوظ رہے گا اچھا غسل خانے میں چیخو پکار کرنا یہ بھی علامت ہوتی ہے اور اس کے بعد ناک پر انسان کا پانی ڈالنا یعنی اب ٹائرڈ میں جنات رہتے ہیں ایک انسان بسم اللہ پڑے بغیر ان کو متنوع کیے بغیر گرم پانی کی بالٹی اٹھائی ہوئی ہے کچھ اٹھایا ہوا ہے اور ٹائلٹ میں ویسے ہی بہا دیا اب ہو سکتا ہے کہ اس ٹائلٹ کے اندر اس کمرے کے اندر کچن کے اندر جنات ہوں اور وہ ریئیکشن کے طور پہ جب آپ اس پر گرم پانی ڈالیں تیزاب ڈالیں صفائی کے کوئی بھی چیز ڈال آپ آپ تو اپنی صفائی کے لیے ڈالیں لیکن جب آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی اللہ کا نام نہیں لیا تو وہ ریئیکشن کے طور پر آپ کے اوپر جو ہے نا وہ چیز اٹیک کر سکتی ہے اور پھر پھر آگے انک پانی میں گر پڑنا گاڑی کلٹی ہوگی کہیں یا ویسے آدمی نے اوپر اونچی جگہ سے چھلانگ لگا دی یکدم یا کوئی بھی ایسا مرحلہ ہے تو ساری علامات اسباب بن جاتے ہیں اس جنات کے چمٹنے کے جو پانی کے اوپر رہنے والے ہوتے ہیں اس کی علامات میں یہ آتا ہے کہ وہ آدمی کثرت سے غسل کرنا پسند کرتا ہے بار بار نہائے گا سردیاں ہوں گی تو ٹھنڈے پانی سے نہا رہا ہے گرمی ہیں تو بھی نہا رہا ہے سمندر میں کثرت سے گزرنا بار بار اس کا دل کرے گا میں سمندر پہ جاؤں دریا کے کنارے پہ جاؤں نہر کے کنارے پہ جاؤں وہاں پر بیٹھا رہے گا اور خواب میں اپنے آپ کو پی میں ڈوبتا ہوا دیکھنا پانی کے اوپر چلتے ہوئے دیکھنا تیرتے ہوئے دیکھنا یا پھر کثرت سے سمندری جانور دیکھنا مچھلیاں بڑی بڑی دیکھنا سمندری گھوڑے یا سمندری جانور جتنے بھی ان اقسام ہیں خواب میں کثرت سے ان کو دیکھنا ہر دوسرے تیسرے دن تو یہ علامات ہوتی ہیں اس کا مطلب یہ کہ اس بندے کو کسی بھی وقت یہ سمندر پر یا پانی میں گیا تھا تو وہ چیز اس کے پیچھے آ گئی ہے آگے اس کا علاج سورت البکرا کی تلاوت سننا سورہ یونس اور سورہ دخان سورہ یونس ہے یہ گیارہویں سپارے میں ہے اور سورہ دخان یہ پچیسویں سپارے میں اور وہ آیات قرآن مجید کے اندر سے جن کے اندر عذاب کا ذکر ہے جیسا کہ سورہ بوجھ کے عذاب حریف بہت زیادہ آیات ہیں قرآن مجید میں جن میں عذاب کا ان آیات کا پڑھنا یا سننا اس سے انسان کو پھر فائدہ ہوتا ہے اور صبح شام کے اذکار اور اس آدمی پر پابندی لگائی جائے کہ وہ زیادہ غسل نہ کرے ہاں، وقت ضرورت دن میں ایک مرتبہ یا اگر موسم ٹھنڈا ہے تو حسب ضرورت دوسری سے دن وہ اپنی صفائی ستھرائی کے لیے کرے بار بار غسل کرنا یا بار بار نہر پہ جانا اس میں اس کو پابندی کرنی چاہیے یا اس کے جو رشتہ دار ہیں ان کو چاہیے کہ وہ پابند کریں پھر خوشبو کا استعمال وہ عاشق جن میں بھی خوشبو کا استعمال آیا اس میں بھی خوشبو کے مرد خوشبو لگائے عورت بھی اگر یہ علامات ہیں تو وہ بھی خوشبو لیکن صرف رات سوتے وقت وہ بھی اپنے گھر میں اور اس میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر گھر میں کوئی مہمان آئے ہیں وہ غیر محرم ہے تو پھر خوشبو استعمال نہیں کرے گی اگر عورت نے کہیں سے وہ باہر جانا ہے تو پھر وہ اپنے کپڑے بدل کر جسم کو صاف کر کے خوشبو کو ختم کر کے پھر کہیں کام کے لیے اگر جانا چاہتی ہے ضروری کام کرنے کے لیے تو وہ جا سکتی ہے اس کے علاوہ اس کو کہیں جانا نہیں جانا چاہیے تو یہ علاج تھا جن غواس کا اس کے بعد جن جیسا کہ میں نے شروع میں کوڈ کی کہ جنات ہوا میں تحریر ہوتے ہیں اڑتے ہیں تو ایک جنات کی قسم ہے اور جادوگر زیادہ تر اس قسم کو استعمال کرتے ہیں اس وقت کے جب وہ مریض اپنا علاج کسی معالج سے کروا رہا اور اس پر جادو کا اثر ہو تو جادوگر جن تیار کو استعمال کرتا ہے اس معالج سے مقابلے کے لیے اور اس کی ایک بڑی صفت یہ ہے جن کی کہ یہ یکدم آئے گا اور تھوڑی دیر کے بعد پھر نکاح کو مریض کو پتہ بھی نہیں چلے گا وہ ایسے کہ بالکل صحیح صحیح سلامت کوئی اس کے اوپر علامت نہیں آئے گی لیکن جیسے ہی وہ جن آتا ہے انسان کا تو اس کی آگے علامات آ رہی ہیں کہ اس پر ہوتا کیا ہے اس وقت عام حالات کے علاوہ جو پچھلے جمعے میں نے علامات بیان کی تھی سیب زدگی کی اس کے علاوہ جادوگر ان کو بہت زیادہ استعمال کرتا ہے معالج کے ساتھ جنگ میں اور اس کی علامات یہ ہیں کہ مریض میں انتہائی طاقت کا آ جانا یعنی جب مریض غصے میں ہوتا ہے تب یا قرآن اس کو سنایا جائے اذان اس کو سنائی جائے خوشبو لگائی جائے تو فوراً لال پیلا ہوگا اور اتنی طاقت آئے گی کہ تین چار آدمی بھی اس کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے اتنی طاقت اس میں آ جاتی پھر مریض کا مزاج جلد تبدیل ہونا یکدم غصے کا آ جانا یکدم ٹھنڈا ہو جانا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ہے اس جن کے ساتھ پیٹ پھول جانا ایسے مریضوں میں بعض دفعہ پیٹ کے اندر بہت زیادہ گیس بن جاتی ہے یکدم ختم ہو جائے گی پھر کسی ٹائم اتنی گیس بن جائے گی وہ سمجھے گا میرا پیٹ پھٹنے والا ہے مریض کا کثرت سے سیر کرنا جنگلات میں وادیوں میں پہاڑیوں میں کھلے علاقوں میں اپنے آپ کو لے جا, لے جانے کی کوشش کرنا اس اس کا یہ علامت بھی بتاتی ہے کہ یہ اس کے ساتھ جن تیار ہیں پانچویں علامت اس میں آتی ہے کہ چہرے کے اوپر زری یا سرخ زرد یا سرخ رنگ کے نشانات پڑتے ہیں یا چہرہ سرخ ہو جائے گا یا پیلا ہو جائے گا پورا اس کا اور جسم کے اندر وہ تپش محسوس کرے گا گرمی محسوس کرے گا یا تو پورے جسم میں یا کسی خاص حصے میں جس حصے میں وہ جن رہتا ہے اس حصے میں وہ عام جسم کی مناسبت سے اس کا جسم زیادہ گرم ہوگا وہ اس کا علاج سورت البقرہ دعوت سننا یا پڑھنا سورہ یاسین اور سورہ صافات کا پڑھنا یا سننا شہد پر سورہ یاسین اور صفات دم کر کے پڑھ کر دم کرنے کا طریقہ ہر چیز کو یہی ہے کہ قرآن مجید یا آیات کو صرف اونچی آواز میں پڑھ لیا جائے وہ دم ہو جاتا ہے پھوک نہیں مارتے کھانے پینے کی چیز کو اسلام میں اس چیز سے منع کیا گیا ہے صرف اونچی آواز سے آپ پڑھیں گے ایک بار پڑھ لیں پانچ بار پڑھ لیں تین تین بار پڑھ لیں جو بھی پڑھنے والی ہیں اس سے وہ چیز دم ہو جاتی ہے تو شہد کو دم کر کے وہ انسان کھائے کہ جس کے اوپر جن تیار کا حملہ ہے اور جب جسم اس کا کچھ ہلکا ہو تو پھر اس کو آیات رکیہ رکیا یعنی وہ آیات جو منزل کے نام پر یا رکیا کے نام پر مشہور ہوتی ہیں ان کی وہ تلاوت خود کرے اور اس دوران وہ اپنے آپ کو نظر میں رکھے کہ اگر اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے بھاری ہو رہا ہے یا جسم پہ بوجھ آ رہا ہے تو پھر فوراً اس کو تلاوت روک دینی چاہیے اور پھر لازمن کسی معالج سے رابطہ کرنا چاہیے اس لیے کہ اللہ نہ کرے اگر وہ سر وہ پڑھتا رہتا ہے یا سنتا رہتا ہے تو وہ چیز ایسا ایسا اس کے اوپر پھر حاوی ہو جائے گی پھر وہ اپنے سے باہر ہو جائے گا پھر گھر والوں کے کنٹرول سے بھی باہر ہو جائے گا معاملہ تو اگر وہ یہ آیات پڑھ رہا ہے اذکار کر رہا ہے اور اس کی طبیعت کچھ بوجھل سی محسوس ہوتی ہے سر میں چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں جسم گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو صحیح کا فوراً وہ تلاوت روک دیں اور کسی بھی قرآن و سنت کے مطابق علاج کرنے والے سے رابطہ کریں اس اس کا پھر پانچواں جو علاج ہے کہ زیتون کے تیل کو دم کر کے وہ اپنے مالش کر رہا ہے پورے جسم کی عورت ہے تو عورت سے مرد ہے تو مرد سے وہ پورا اپنی مالش کرے یا خود کر لے سر سے لے کر پاؤں تک زیتون کے تیل پر رکیا پڑھ لے یہ جو صورتیں جن کا ذکر کیا ہے یہ پڑھے قرآن مجید میں سے آیات عذاب پڑھ لے آیات شفا پڑھ لے جو بھی اس کو یاد ہے وہ پڑھ کر اس کو دم کرے اور اس سے اپنے مالش کرے اور غسل کرنا پانی دم کر کے بھی غسل کیا جا سکتا ہے اور بیری کے پتے ابال کر چار پانچ کلو پانی میں تھوڑے سے بیری کے پتے ڈال کر اس سے بھی غسل کرنا وہ بھی فائدے میں ہوتا ہے تو جن نے تیار کی یہ علامات اور یہ اس کا علاج ہے اور آپ دیکھ سن رہے ہیں کہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ جیسا کہ ہر علاج میں تقریباً خوشبو سورہ بقرہ یہ چیزیں آ رہی ہیں اور سورہ یاسین اور صافات تقریباً ہر ایک جن کے ساتھ ساتھ آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان صورتوں کا پڑھنا اور سننا بہت زیادہ فائدے میں ہوتا ہے مجھے ایک بات یاد گئی ابھی ایک دو دن پہلے ایک ساتھی بات کر رہے تھے کہ جی یہ جو منزل ہے یہاں تو زیادہ تر وہ کی کیسٹ یا ڈی ملتی ہیں تو کیا عام آدمی کو یہ سننی چاہیے یا نہیں سننی چاہیے تو میں نے پھر ان کو بتایا کہ سننی چاہیے سنیں اس اس سے کو فائدہ بھی ہوگا لیکن جس آدمی کے اوپر ان چیزوں میں سے کوئی ایک کی بھی علامات آ رہی ہیں اور اگر وہ گھر میں یا گاڑی چلاتے ہوئے سن رہا ہے اور اس کو اگر چکر آنے شروع ہو گئے ہیں یا کوئی معاملہ بڑھ رہا ہے تو پھر اس کو فوراً گاڑی میں یا گھر میں اس کو بند دینا چاہیے پھر کسی معالج سے رابطہ کرنا چاہیے ویسے سننے میں کوئی حرج نہیں اور میں نے پھر اس بھائی کو بھی ایک واقعہ بیان کیا کہ راول پنڈی میں ہمارے ایک ساتھی ان کا اسی طرح معاملہ ہوا تو ان کی بیگم بیمار تھی انہوں نے نا منزل پڑنی شروع کی نا ان کے اوپر تو چار پانچ دن پڑی تو کچھ خواب وغیرہ آئے خواب میں کچھ پہ دباؤ ڈالے رضوان اس کا نام تھا اچھا تو میں گیا ان کے پاس لینے کے لیے تو مجھے کہنے لگے اب بھائی مسئلہ یہ ہے کہ چند دنوں سے میں یہ منزل پڑھ رہا ہوں بیوی کے اوپر تو ایک تو سر بھاری رہتا ہے اور دوسرا جو ہے نا یہ رات کو دباؤ پڑتا ہے کوئی ایسا لگتا ہے جیسے میرا گلا دبا رہا ہے تو میں نے پوچھا رضوان یہ بتاؤ نماز پڑھتے ہو کہتا جی فجر کی تو پڑھتا ہوں تو باقی ٹائم مل جائے تو پڑھ لیتا ہوں میں نے کہا صبح شام کے اذکار کہتا ہے وہ کیا چیز ہے میں سنی صرف جو نماز کے بعد وہ جو تھوڑی سی دعائیں وہ پڑھ میں نے کہا اللہ کے بندے نمازیں تمہاری پوری نہیں ہیں اذکار تمہارے نہیں ہیں اور تم جنات پہ حملہ کر رہے ہو اٹیک کر رہے ہو ان کے اوپر کہتا جی اٹیک کیسے کیا ہماری امی پڑھتی ہیں سارے گھر میں پڑھتے ہیں ان کو تو کچھ نہیں ہوتا میں نے کہا اللہ کے بندے تم نے اپنی بیوی پر جو پڑھا اس کی علامات بتا رہی ہیں کہ اس کے ساتھ جن ہے سیب ہے اب تم نے اس پر رکیا کیا بغیر اپنے ڈیفینس کے اب وہ چیز تمہارے اوپر اٹیک کر رہی ہے تو میں جب اس کو سمجھایا تو بات سمجھ آ گئی تو جب اس نے جب اس کے بعد جو ہے نا پھر اس نے الحمد اس کا علاج کروایا تو بیگم بھی اس کی ٹھیک ہو گئی اور خود بھی اس کا دباؤ الحمد للہ وہ یہ دلیل دینے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ کیسٹ سنتے ہوئے روپیہ کی جو ہے وہ تلاوت کرتے ہوئے اگر طبیعت خراب ہو رہی ہو یا اس طرح کے خواب آنے شروع ہو جائیں تو پھر آدمی کو ذرا سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا چاہیے چوتھی قسم جن کی خادم الحمام جس کا پہلے بھی ذکر آیا ہے یعنی جو ٹوائلٹ کے اندر رہنے والے ہیں اس کے بھی اسباب ہوتے ہیں انسان کو تنگ کرنے کے ان میں سے ایک عام ہاتھ جیسے جو عام جنرل علامات ہم نے بیان پہلے کر دی ہیں ان میں سے اور ایک اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جادوگر بھی اس جن کو یوز کرتا ہے اور جس بچی کا میں نے ابھی ذکر کیا راہل پنڈی کا اس کا اوپر جو جن تھا سلیمان اس کے اوپر جو جادوگر جادوگر اس کی جو مدد کرتا تھا اس نے اس کے گھر کا جو ٹائلٹ کا جن تھا اس کو وہ یوز کرتا تھا اور اس کا طریقہ کیا اس نے اختیار کیا ہوتا میں جب بچی کے رکیا کرتا تھا تو پندرہ بیس منٹ وہ صحیح روتا چلاتا یعنی مار کھاتا اس کے بعد کیا وہ نا لڑکی بولتی کہتی انکل میں نے جانا ہے تو ہم سمجھو کہ شاید اس کو حاجت آئی ہے وہ ہم چھوڑ دیتے بھی ٹھیک ہے جاؤ ایسے ہی وہ ٹائلٹ جاتی ایک منٹ کے بعد واپس بالکل ترو تازہ وہ رونا دھونا بند سب کچھ ختم تو تین چار دن ایسے ہی ہوا تو میں ایک کتاب میں میں نے پڑھا مجھے الحمد اللہ تعالیٰ نے سجا دیا کہ اس معاملے کو ذرا چیک کرنا چاہیے کہ روکیا کے دوران کیوں ٹائلٹ جاتی ہے تو ایک دن اس نے کہا کہ انکل میں نے جانے میں نے کہا نہیں جانے دینا کہنے لگی نکل جائے گا میں کہا نکلنے دو یہیں پہ کوئی مسئلہ ہم صفائی کر لیں گے والدہ اس کے پاس اور والد بیٹھے ہوتے تھے تو الحمدللہ جب رکیہ پورا کیا کوئی چیز تو درمیان نہیں آئی لیکن اس دن کے بعد سے میں نے اس کو کہا کہ بیٹی اب آپ نے ٹوائلٹ کی طرف اشارہ کر کے یہ چیزیں پڑھنی ہیں اور جس دن سے اس نے وہ چیزیں تین چیزیں پڑھنی ہوتی ہیں میں انشاءاللہ شاء آگے ذکر کروں گا کہ وہ جب سے پڑھنی شروع کی تو رکیا کے دوران اس نے ٹوائلٹ جانا بند کیا اور بعد میں اس نے سلیمان نے خود بتایا کہ جب مجھے مار پڑتی تھی تلاوت سنتے ہوئے تو میں ٹوائلٹ میں جاتا وہاں جن تھا اس کو میسج دیتا کہ جادوگر کو جا کے بولو مجھے جوتے پڑ رہے ہیں تو میری مدد کے لیے اور جنات بھیجو تو میں ادھر رک جاتا دوسرا جن جو جادوگر نے بھیجا ہوتا وہ اس لڑکی کے ساتھ آ جاتا پھر وہ تھوڑا سا برداشت کرتا پھر دوسرے دن جانا تیسرا آ جاتا یہ اس نے چینل چلایا ہوا تھا اور للہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہم نے بتایا کہ تم نے تین بار ایتل الکرسی پڑھنی ہے تین بار سورت اعزاز زلزلہ پڑھنی ہے اور سات بار سورت وحیل للہ النماز ٹائلٹ کا دروازہ کھول کے اس کی طرف اشارہ کرنا ہے شادت کی انگلی کا اور اونچی آواز میں پڑھنا ہے باہر بیٹھ کر ٹائلٹ میں نہیں پڑھائی ہوتی باہر بیٹھ کر کمرے میں صرف دروازہ کھول کے اس طرح اشارہ کرنا ہوتا ہے اور تین تین بار یہ اور سات بار سورت وحیل للہ النماز اونچی آواز میں پڑھ کے پھر آخر میں اس کو طرف ایسے تھوک دیں تو اس سے وہ جو رابطہ ہوتا ہے اس ٹائلٹ والے جن کا جادوگر سے اور اس مریض کے جن کا اس والے جن سے وہ منقطع ہو جاتا ہے ان کے سنگلر جام ہو جاتے ہیں جمر لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے تو وہ معاملہ ہوتا ہے تو اس میں خادم الحمام کی جو علامات ہیں اس میں جادوگر اس کو ایک تو استعمال کرتے ہیں اور دوسرا بغیر دعا کے حمام میں چلے جانا یعنی بغیر دعا پڑے تو کسی وقت بھی وہ پیچھے آ سکتے ہیں اور تیسرے نمبر پہ ٹوائلٹ کے اندر نہاتے ہوئے پیشاب کرتے ہوئے مسلمانے میں یا جو بھی ہے وہاں پر شور و غل کرنا چیخنا بچے ہوں یا بڑے ہوں یا اندر سے آوازیں اونچی آواز میں اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو جائز طریقہ اس کا یہ ہے کہ دروازہ نوک کیا جائے اور جب کوئی قریب آ جائے تو ایسا آواز میں اپنی حسب ضرورت کوئی چیز دینی ہے تولیا پکڑنا ہے یا صابن لینا ہے کوئی بھی چیز دینی ہے جو رہ گئی ہے پھول گئے تو وہ اپنی ہلکی آواز میں دے اندر سے اونچے آواز میں چیخو پکار کرنا اور دوسروں کو بلانا یہ چیز صحیح نہیں ہے اس سے جنات کو تکلیف ہوتی ہے اور پھر وہ طور پر سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں اور ٹائلٹ کے اندر بیٹھ کر رونا بعض تو بچوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ ٹائلٹ میں اور بعض بڑے بھی اور کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ ٹائلٹ کے اندر بیٹھ کر سگریٹ پیتے ہیں وہاں پر موبائل پہ باتیں کرتے ہیں اور بعض وہاں پہ بیٹھ کے گانے بھی سنتے ہیں یہ وہ ساری چیزیں یا گنگناتے ہیں خود جو گانا ٹی وی پہ دیکھا وہیں پہ ٹائلٹ میں بیٹھ کے گنگنانا شروع کر دیا تو یہ وہ سارے اسباب ہیں کہ جن میں سے کسی وجہ سبب کی وجہ سے وہ جنات جو ہے نا وہ پیچھے آ جاتے ہیں اچھا اور وہ ایک وہی جو پہلے والی تیار والی بات آ رہی ہے کہ بغیر بسم اللہ پڑے ٹوائلٹ کے اندر پانی پھینکنا یا کوئی بھی چیز ڈال دینا اور مریض کا کثرت سے ٹوائلٹ کے اندر بیٹھنا اور مریض کا گندگی پسند یعنی تہارت نہ رکھے اپنے آپ کو صاف پاک نہ رکھے کپڑے پورا پورا ہفتہ نہ بدلے پورا پورا ہفتہ یا پورا پورا دو دو ہفتے غسل کرنے کی طرف نہ جائے اور ناخن بڑھاتا چلا جائے بال گندے رکھے اپنے یعنی یہ وہ علامات ہوتی ہیں کہ جو بتاتی ہیں کہ اس کے اوپر ٹوائلٹ والا جن جو ہے وہ اثر انداز ہے اور اندھیرے میں باتھ روم میں جانا بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب ٹوائلٹ جاتے ہیں تو لائٹ بند کر دیتے ہیں حالانکہ وہاں پر روشنی کا انتظام ہونا چاہیے ہلکی پھلکی کا اور اہم مریض جو ہے وہ اذان اور قرآن کے سننے سے پھر نفرت کرتا ہے اگر وہ نفرت ہو رہی ہے اس کو تو اس کو جو ہے نا وہ غور و فکر کرنا چاہیے اور پھر جسم کے اوپر سرخ یا پیلے رنگ کے دانے چھوٹے چھوٹے جسم کے اوپر اگر دانے نمودار ہو رہے ہیں کمر پر زیادہ ہوتے ہیں یا ٹانگوں پر ہوتے ہیں یا بازو پر بھی آ جاتے ہیں اگر جسم کے اوپر یا پیلے رنگ کے چھوٹے چھوٹے دانے زیادہ کثرت میں نکل رہے ہیں اور اس کا کوئی میڈیکل کوئی وجہ نہیں ہے کسی دوائی کا ریئیکشن نہیں ہے یا کوئی اور وجہ نہیں ہے تو اگر یہ دوسری علامات آ رہی ہیں اور ساتھ دانے ہیں تو یہ بھی ایک علامت ہے کہ اس کے ساتھ ٹائلٹ والا جن جو ہے نا اس کے اندر اثر انداز ہے اور ایسا آدمی کہ جس کے کمر اور جوڑوں میں درد رہتا ہے دوائیاں بھی کھاتا ہے مالش بھی کرتا ہے لیکن فرق نہیں پڑتا لیکن کمر اور جوڑوں کے درد کے ساتھ اگر دوسری علامات کی اوپر والی آ رہی ہیں تو پھر وہ ٹائلٹ والا جن ہو ہو سکتا ہے بڑھاپے کی وجہ سے ہو ہو سکتا ہے سردی لگنے کی وجہ سے جو ہے نا وہ جوڑوں میں درد ہو کمزوری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور بھی کئی اسباب ہو سکتے ہیں تو ایک علامت سے دوسری علامات جب ٹہلی ہوں گی تو پھر جا کر کنفرم ہوگا کہ ہاں یہ بیماری ہے ساتھ اس کا علاج سورہ بکرا کی تلاوت سننا یا پڑھنا سورہ قلم نال قلم انتیس میں سپارے کی دوسری صورت یہ بہت ہی مفید ہے ایسے مریض کے لیے اس کو کثرت سے وہ یہ اس کی تلاوت یا پڑھے اور ایسے مریض کو صفائی کا پابند بنایا جائے کہ وہ روزانہ غسل کرے کپڑے روزانہ بدلے نہیں تو کم از کم دوسرے دن بدل لے اور خوشبو کا استعمال کرے اور بیت الخلاء جانے کے آداب اختیار یعنی بیت الخلاء جانے کی دعا داخل ہونے کی دعا باہر آنے کی دعا یہ ساری دعائیں وہ پڑھے ان شاء اللہ جو کافی حد تک جو ہے نا وہ محفوظ رہے گا پھر وہ زیادہ ہوگا بس یہ تھوڑا سا رہ گیا دو چونکہ ویسے تو چودہ قسمیں ہیں جنات کی میں نے صرف چھ کا جو ہے نا آپ کے سامنے آج بیان کرنا ہے اور اس کے بعد جو ساتھیوں کے سوال و جواب ہوں گے ان پہ بات کریں گے کیونکہ ٹائم کافی ہو رہا ہے تو پانچویں نمبر پر جن ہے جن المقابر قبرستان کا جن اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ قسم آ رہی ہے آپ کے علم میں ہوگا عموماً آپ نے سنا بھی ہوگا دیکھا بھی ہوگا کہ جو لوگ چلا کشی کرتے ہیں پیر بنتے ہیں عامل بنتے ہیں وہ زیادہ تر قبرستانوں میں جا کر جنگلات میں جا کر وادیوں کے اندر جا کر وہاں پر ایک اپنا خاص دائرہ بنا کر وہاں پر وہ پڑھائی ہوتے ہیں تو یہاں سے یہ ہمارا جو علم ہے یہ بتا رہا ہے کہ قبرستان کا جو جن ہوتا ہے چاہے وہ موکل کے طور آئے چاہے جادوگر کے طور پر آئے چاہے وہ عاشق کے طور پر آئے کسی بھی صورت میں اس کی اپنی آگے علامات آ رہی ہیں لیکن قبرستان کے اندر کثرت سے جنات ہوتے ہیں اسی لیے دیکھیے دعا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جب تم قبروں کی زیارت کے لیے جاؤ تو کیا کہو السلام علیہ ان المسلمین والمنین انتم سابقون ونحن بكم للاحقون انا اصل الله لنا ولكم العافيه والمعافاه في الدنيا والاخره جنرل طور پہ آپ میت کو بھی سلام کر رہے ہیں اور جو وہاں پر رہ رہے ہیں اوپر ان کو بھی آپ سلام کر رہے ہیں لیکن آپ کی تخصیص ہے کہ مومنین اور مسلمین کے لیے اس سے مشرقین بھی نکل گئے مبتدعین اور کافر بھی نکل گئے دوسرے بھی ختم ہو گئے اور جو مسلمان جنات ہیں ان پر بھی آپ نے سلام کر دیا اور جو شریر جنات وہاں پر ہیں ان کی سلامتی سے اللہ تعالیٰ نے ان کے شر سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ کر دیا یہ دوڑنے سے تو اس کے ایک دو عام حالات ہیں اور دوسرا قبرستان میں جا کر چیخو پکار کرنا بعض لوگ قبروں پہ جا کر اونچی اونچی آواز میں روتے ہیں وغیرہ کرتے ہیں اور ویسے بیٹھ کر وہاں پر میت کی یاد میں یا دعائیں ہوئے رونا یہ منع ہے وہاں پر جا کر صرف میت کے استغفار کے لیے اللہ مغفر للمؤمنین والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللهم اللہ لهم وارحمهم ورحم یہ جو میت کی دعائیں ہیں یہ پڑھنا بس رونا قبرستان میں جائز نہیں ہے روئیں اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کے سامنے سربت سجود ہو کر انسان روئے تو قبرستان میں رونا یا چیخو پکار کرنا یا پھر قبرستان میں سونا بعض لوگ قبرستان میں آپ نے دیکھا کہ یہ ملنگ ہے ہمارے پاکستان میں تو بہت زیادہ ہے کہ وہ قبروں قبرستانوں میں راتیں گزارتے ہیں تو ایسے لوگوں کے اوپر جنات جلدی آ جاتے رات قبرستان میں بسر کرتے ہیں قبر کے اوپر بیٹھ جانا یعنی آپ قبرستان میں گئے بیٹھنا نیچے چاہیے اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ قبر کے اوپر نہیں بیٹھنا چاہیے اور جب کوئی انسان کسی قبر کے اوپر بیٹھتا ہے تو بعض دفعہ اس قبر کا والے کا حمزات وہاں پر ہوتا ہے جو دوسرے قبرستان کے جنات ہوتے ہیں ان میں سے کوئی وہاں پر اگر جن ہوگا اور آپ جب بیٹھیں گے تو وہ آپ کے اوپر اٹیک کر دے گا آپ کو اپنا شکار آ گا تو قبروں پر بیٹھنا نہیں چاہیے اور پھر رات کو قبرستان خاص کر جو ہے نا وہ بغیر دعائیں پڑے گھر سے نکلنے کی اور قبرستان جانے کی سلام کرنے والی اگر نہیں ہے تو پھر رات کو قبرستان نہیں جانا چاہیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے اس کی جو علامات ہیں اس کی آگے آ رہا ہے کہ رات کو نیند کا نہ آنا عموماً آدمی رات کو لیٹ سوتا ہے یا بالکل ہی نیند نہیں آتی پھر اس کو جو ہے نا وہ سلیپنگ پل دینی پڑتی نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں تو رات کو نیند کا نہ آنا قبرستان یا بے آباد زمینوں کے اندر یا کھیتوں میں جانا یعنی آدمی کا دل کرتا ہے کہ یا تو وہ قبرستان کی طرف جائے کثرت سے یا پھر دیکھیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنی موت کو کثرت سے یاد کرو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ کثرت سے قبرستان جاؤ آپ نے فرمایا اپنی موت کو کثرت سے یاد ہو کہ یہ تمہارے دل کو زنگ کو ختم کرنے والی چیز ہے تو ایک آدمی اگر کثرت سے قبرستان جاتے ہیں تو یہ اس کو موت کے یاد کرنے کی علامت نہیں ہے بلکہ ہو سکتا ہے کہ اگر دوسری اس کے علامات ہیں تو وہ جن اس کو جو ہے نا وہ قبرستان میں لے کر جاتا ہے تو کھیتوں کے اندر یا عام زمینوں میں زیادہ تر جانا یا پھر مریض کا ایک ہاتھ یا پاؤں جو ہے نا وہ ہو جانا اور عموماً آپ نے دیکھا ہے کہ جو فالج ہوتا ہے انسان کو بعض کیس ہمیں ہر ایک کیس کی بات نہیں کرتے بعض تو دماغی انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے وہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر جب قبرستان کا جن ہوتا ہے تو اس کے اوپر بھی جب فالج کا اٹیک ہوتا ہے تو مات بتاتی ہیں کہ یہ جن جن جا قبرستان تھا پھر جب اس کا علاج ہوتا ہے تو اس کا فالج ٹھیک ہو جاتا ہے اور وہ جن کی وجہ سے ہوتا ہے ایک اس کا ہاتھ اور پاؤں شر ہو جانا خواب میں مردے یا قبرستان دیکھنا یا اپنی موت کو اپنے قریب دیکھنا یہ دیکھنا میں مر رہا ہوں یہ میری موت قریب ہے یہ دن کے اندر زیادہ وہ خوف رات کو محسوس کرتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں میرا گھر گرنے والا ہے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے ہر وقت خوف کا محسوس ہونا تو اس چیز کا جو ہے نا یہ علامت ہے کہ یہ قبرستان کا جن ہے اور پھر جسم میں گرمی کا احساس پورے جسم میں گرمی ہر وقت احساس رہنا زیادہ گرم کا رہنا جسم کا یہ بھی اس چیز کی طرف علامت ہے کہ یہ قبرستان کا کوئی جن ہے تو اس کا علاج سورت البقرہ کی تلاوت سننا یا پڑھنا اب دیکھیں ہر چیز جن کے ساتھ سورہ بقرہ کی تلاوت آ رہی ہے اور بخاری شریف کی حدیث ہے رسول نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر کے اندر جنات بسیرا نہیں کرتے اور جادوگر اس صورت کا مکرہ نہیں کر سکتے اور جو نہیں پڑھتا وہ حسرت کرے گا کل ندامت کرے گا قیامت والے دن کہ کاش میں نے سورہ پڑھی ہوتی ہوتی یا سنی تو ہر چیز بیماری کے علاج میں سورہ بکرا جنرل طور پر آ رہی ہے سورہ صافات یاسین کے بعد اگلی سورج جو ہے اس کا پڑھنا اور سورہ کل فصل ربی ہر نشان اس سورت کا پانی کے اوپر دم کر کے پڑھنا پینا اس سے غسل کرنا اور اس صورت کا کثرت سے پڑھنا یہ اس قبرستان کے جنات کے علاج میں بہت اہم ہے اور پھر خوشبو کا استعمال یہ بھی مریض کرے گا غسل بیری کے پتوں سے یا دم والے پانی سے غسل کرنا اور اپنی موت کو خود یاد کرنا قبرستان جا کر نہیں ویسے گھر میں بیٹھ کر اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا اور اپنے آخرت کو یاد کرنا یہ اس چیز کو جو ہے نا اس علاج کے لیے ممد و معاون ثابت ہوگا تو آج کے درس کا جو آخری عنوان آ رہا ہے اس میں وہ ہے عامر البیت جو کہ عرب جو یاد کرتے تھے جن ناموں سے اس میں بھی آیا تھا عامر عامر البید ایک جنوں کی نام ہے تو ایک ہے یعنی کہ یہ وہی جنات ہیں جو گھروں کے اندر رہتے ہیں تو اس کی اپنی علامات آ رہی ہیں آگے اسباب بھی آ رہے ہیں تو یہ جن کب انسان تنگ کرتا ہے عام حالات کے علاوہ یعنی جو جنرل طور پہ سیف زندگی کی علامات ہیں ان کے علاوہ گھر میں اللہ کا ذکر نہ کرنا یعنی قرآن کی تلاوت بہت کم ہو اس میں یا نہ ہونے کے برابر ہو ہر وقت ٹی وی چل رہا ہے میوزک بج رہا ہے اور غفلت اور لاپرواہی تو گھروں میں اللہ کا ذکر کا نہ کرنا عورت یا مرد کا برا نہ ہونا بغیر ذکر کے گھر کے اندر اور بغیر دعا پڑے اگر کمرے میں یا صحن میں یا کسی بھی صورت میں اگر کوئی گھر میں فرد اس طرح کا معاملہ کرتا ہے اپنے وہ کپڑے اتارتا ہے کسی چاہے وہ ضرورت کے لیے اتارتا ہے تو اس کو بسم اللہ فطر من اللہ یا بسم اللہ یہ پڑھ کر اتارنے چاہیے ویسے تو نہیں تو گھر کا جو عامر البیت جو گھروں والے جنات ان میں سے کوئی بھی چیز پیچھے آ سکتی ہے انسان کا جن پر زیادتی کرنا یعنی گھر میں اس نے کسی ایسے وقت میں اچانک وہ داخل ہوا اور سلام نہیں کہا گھر میں داخل ہونے کی دعا نہیں پڑی کمرے میں گیا تو سلام نہیں کہا اور پرانی مجید سورج نور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو جب تم اپنے گھروں میں بھی جاؤ تو پہلے السلام علیکم کہو اور اگر تمہیں کوئی آواز وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے تو پھر بھی سلام کر کے جاؤ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جب سلام کرو گے تو وہاں پر جو جنات چاہے وہ مسلمان ہے غیر مسلم ہے ان کے شر تم امن میں آ جاؤ گے اچھا اس میں ایک جو بڑا سبب آ رہا ہے گھر میں سر عام فحاشی اور گناہ کبیرہ کا ارتقاب یہ بھی ایک سبب ہے عامر البید جن جو ہوتے ہیں گھروں والے جو جنات ہیں ان کے چمٹنے کا کہ بعض گھروں میں آپ نے عموماً ہم بھی دیکھتے ہیں کہ شادی کے موقع پر وہ رسمیں مہندی ہو رہی ہے جی گانا بجانا ہو رہا ہے پھر پھر اس میں اس میں اور رسمیں چلتی ہیں تو میوزک اونچی آواز میں چلتا ہے پھر لڑکیاں جو ہیں وہ ڈانس کرتی ہیں لڑکے ان کے ساتھ مکس ہو کر کام کرتے ہیں سارا اور بعض پھر دوسرے غلط کاموں میں بھی شامل ہو جاتے ہیں تو یہ وہ اسباب ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ گھر کے جنات پھر ان کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں اب گھر میں شادی کا فنکشن ہوا یا کوئی بھی اس طرح کی رسم ہوئی چند دن کے بعد اسی گھر کی بچی یا جو اس مجلس میں مہمان آئے تھے ان میں سے کسی کی بچی یا بچہ وہ کہتا جی کہ میرا سر پکڑا گیا جب سے میں اس مجلس سے آیا ہوں میری طبیعت خراب ہے بخار ہی نہیں ٹوٹ رہا یا تو پھر اس کو نظر لگ گئی یا پھر وہ جب اس غلط حرکت میں جن کوئی آ گیا اس کے اوپر اب وہ اس کے اوپر سوار ہیں تو ہمیں ایسی چیزوں سے ایسی مجالز کرنا ہے اور زیادہ تر گھر کے اندر غمگین ہو کر بیٹھے رہنا اور روتے رہنا یعنی جب گھر کا جن کسی انسان جو یعنی ابھی آیا نہیں ہے لیکن ایک آدمی ہر وقت مغموم محضون رہتا ہے سوچ بچار میں رہتا ہے ٹینشن کا شکار رہتا ہے اور وہ روتا رہتا ہے بیٹھے تو ہو سکتا ہے اس حالت میں بھی جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں جمعے والے یہ بات بیان کی تھی کہ چار حالتوں میں جن انسان کے اوپر جسم میں داخل ہوتا ہے اور ان میں سے ایک حالت یہ ہے کہ جب انسان رو رہا ہوتا ہے غمگینی کی حالت میں تو اس کا جب دماغ اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتا تو جن انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے اور وہی چیز یہاں پر بھی آ رہی ہے اللہ اکبر اب اس کی علامات مریض کا گھر سے نکلنے کو دل نہ کرنا کام کے حوالے سے ویسے زیادہ تر اپنے آپ کو گھر میں رکھنا پابند ایک کمرے میں بیٹھنا تنہائی پسند یہ وہ ساری علامات آتی ہیں اس میں اچھا جن کا مریض کے سامنے ظاہر ہو جانا بعض دفعہ گھروں کے اندر بچیوں کے سامنے یا لڑکوں کے سامنے وہ چیز آ جاتی ہے مریض بتاتے ہیں ہمیں خوف اور گھبراہٹ کسی بھی تھوڑی سی ہلکی سی آواز ہوا کا جھونکا آیا دروازہ ہلا پتہ نہیں کیا ہو گیا ایسے ڈر جاتا ہے لڑکی آئی یا لڑکا ڈر جاتے ہیں خوف محسوس کرتے ہیں تھوڑا سا اوپر کوئی چلا آدمی چھت پہ یا ہوا کا جھونکا آیا تو ڈر جاتا ہے ایسے خوف محسوس کرتا ہے تو یہ بھی ایک علامت ہوتی ہے کہ اس کو گھر والا جن جانا وہ تنگ کر رہا ہے گھر میں کپڑے کیڑے کا نکلنا گھروں کے اندر سے یہ جو لال بیگ کا وغیرہ اس طرح کے کثرت سے اگر نکل رہے ہیں آپ اس میں اسپرے بھی کرتے ہیں اور تضاب بھی استعمال کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود اگر وہ چیزیں نکل رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جنات کا گھر میں عمل دخل ہے پھر وہاں پر آن کی تلاوت پانی دم کر کے چھڑکاؤ کرنا اور دھونی دینا وہاں پر اس کی لوبان کی یا کلونجی کی یا مرمکی کی یہ فائدے مند ہوتی ہیں تو اس کا علاج یہ تھی اس کا جو ہے نا وہ علامات تھی اب آگے اس کا بھی علاج میں سورہ بکرا اور ہر حال میں اللہ کا ذکر یعنی گھر میں داخل ہونا سلام دعا پڑھ کر بسم اللہ اللہ خیر المول و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا و اللہ ربنا توکلنا گھر سے نکلے بسم اللہ توکل تو اللہ ٹوائلٹ میں گیا بسم اللہ علام سونے لگا ہے تو اللہ بسم کا اٹھے ہیں الحمد للہ احیانی ولی یعنی بات بات پہ اللہ کا ذکر گھر میں کرنا اور جب بھی کوئی گھر میں سامنے آئے السلام علیکم رحمۃ اللہ السلام علیکم رحمۃ اللہ سلام کا کثرت سے پھیلانا یہ علاج ہے اس چیز کا اور کھانے کے بعد ہاتھ منہ دھونا سائنس بھی کہتی ہے ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ کھانے کے بعد ہاتھ دھو لیا کریں اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ رات کو آدمی جب کھانا کھا کر سونے لگے تو اپنے ہاتھ سو کر سوئے تاکہ کوئی رات کو کوئی جانور اس کے ہاتھ پر آ کر کاٹ نہ لے تو اس بیماری کے علاج میں بھی یہ چیز بڑی و معاون ہے کہ رات کو وضو کر کے اور اللہ کے رسول کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ بابوزو حالت میں سویا کرتے تھے تو یہ جو ہے نا اس کا اختیار کرنا ہاتھ منہ دھونا اور گھر میں دھونی کا استعمال یہ جو چیزیں میں نے ذکر کی ہیں کلبنجی لوبان مرمکی ساتر ان کو مکس کر کے یا کسی ایک چیز کی بھی دھونی دل میں دے دینا تھوڑا سا تو اس سے گھر صاف ہوتے ہیں گھر میں آنے جانے کی دعا پانی دم کے پینا غسل کرنا اور چھڑکاؤ یعنی گھر میں بھی چھڑکاؤ پانی پیے بھی انسان اور دم کر کے غسل بھی کرے تو ان چودہ ناد میں سے چھ کی علامات اور ان کا علاج اور اس میں جنرل طور پہ آپ نے دیکھا جو خوشبو سورہ بقرہ اور قرآن کی دوسری صورتوں کی تلاوت اور صبح و شام کے اذکار ہر علاج کے اندر یہ چیزیں آئی ہیں اور ہمارے اندر ان چیزوں میں بڑی سستی ہے بڑی کاہلی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بیماریوں سے محفوظ فرمائے اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی جو آپ علیہ السلام کو تعالیٰ نے دنیا میں دے کر بھیجا رسول الحق ولو کرے الکافرون اور دوسری جگہ پر فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسن کہ بہترین نمونہ وہ یہی نمونہ ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کے ہر قول اور فعل کو اپنائیں اپنے صبح و شام کی معاملات میں اس کو لے کر آئیں اس میں ہم سب کا فائدہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے واقول قولی استغفر اللہ علیہ ولکم الاسائر المؤمنین Uh, جی سوال و جواب کے لیے بہتر تو یہی ہے کہ خواتین بھی اور مرد مرد حضرات بھی جو سوال کرنا چاہیں اگر وہ لکھ کر دیں تو بہتر ہے اور لکھنے کا اگر معاملہ مشکل ہے تو پھر زبانی طور پہ بھی کیے جا سکتے ہیں انشاءاللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے الحمد للہ سوال بہت موقع محل کی مناسبت اچھا ہے سوال ان کا یہ ہے کہ معالج کی پہچان کیسے ہوگی یہ قرآن و سنت کے مطابق کرنے والا ہے یا جادوگر ہے یا جنات مکلاب کے ذریعے کام کرنے والا ہے تو سرما نے اپنی کتب کے اندر تقریباً کچھ سات آٹھ علامات لکھی ہیں ان میں سے اگر ایک علامت بھی اور انشاءاللہ بھی ہم آپ کو دکھائیں کہ وہ علامات کون سی ہوتی ہے کہ ان میں سے ایک علامت بھی اگر کسی کے اندر پائی جاتی ہے تو وہ یا تو والا ہے یا جادوگر ہے اور اس سے علاج نہیں کروانا چاہیے بے شک وہ کسی مسجد کا امام ہے مفتی ہے کسی بھی کھاتے میں ہے اگر ان آٹھ سات آٹھ علامات میں ایک بھی پائی جاتی ہے تو وہ طریقہ صحیح نہیں ہے ابھی میں نے یہاں پر ایک بھائی کا علاج کیا وہ انڈیا سے تعلق ہے ان کا تو ان کے پاس گلے میں ایک تعویذ پہنا ہوا تھا انہوں نے ایک بازو میں کڑا پہنا ہوا تھا وہ کڑا دکھائیں ہاں۔ اب کڑے کے اوپر پچھلے دس میں بھی میں نے ذکر کیا تھا یہ یہ کہ اس اس کڑا نے بازو میں پہنا ہوا تھا اور اس پہ سات سو چھیاسی یعنی six eight seven seven eight وہ لکھا ہوا تھا اور باقی بھی کچھ اس میں لکھا ہے جس کی مجھے سمجھ نہیں آئی بار کا تو اس ساتھی نے یہ پہنا ہوا تھا اور وہ چار سال سے بیمار تھا اور ایک میں اس میں اور بھی مزے کی بات آپ کو بتاؤں گا بہت معلوماتی بات ہے وہ یہ آج سے کچھ عرصہ اپنے ملک گئے اس کی والدہ تو وہاں پر گئے تو بیمار ہو گئے گھر میں نا کسی چیز نے اٹیک کر دیا رات کو بہت زیادہ اچھا اب وہاں سے آتے ہوئے کراچی میں پاکستان کے اندر انہوں نے کسی عامل سے رابطہ کیا اب دیکھیں عامل کیسے ہوتے ہیں آن لائن انہوں نے رابطہ کیا ان سے تو اس نے کہا جی میں آپ کا علاج کروں گا یہ اس میں آپ کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھنے لیکن فلک ناس پڑتے ہوئے اس کو دیکھنا ہے کیونکہ اس منتر ہے تو اس نے اسے رابطہ کیا وہ کہتا جی ٹھیک ہے میں پانچ ہزار روپے لوں گا تمہارا علاج کروں گا اب اس نے علاج کیا کیا اس نے کہا بھی اپنا نام بتاؤ اپنی والدہ کا نام بتاؤ اس نے اپنا اور اپنی والدہ کا نام بتایا تو وہ کہنے لگا تمہارے اوپر کسی نے جادو کیا ہے اور میں اس کا توڑ کروں گا تو مجھے پانچ ہزار بھیجو اس نے پانچ ہزار بھیج دی اس کو اب اس نے علاج کی بجائے اپنی طرف سے ایک اور جن بھیج دیا اس کا طرف طرف اپنی سے سے یہ آج چار سال پہلے کی بات ہے اور آج میرے خیال سے کو پانچ چھ دن ہوئے ہیں اس سے میری گفتگو ہوئی ہے جن سے اور اس کی ریکارڈنگ میرے پاس موبائل میں موجود ہے تو اس نے کہا جی کہ اس نے میں نے پوچھا بھی کیوں آئے ہو کہتا جی مجھے کسی عامل نے بھیجا ہے میں میں نے نے نے نے کہا کہا کس کس کہتا ہے جس کے کے اس پیسے پیسے دینے دینے ہیں ہیں کہتے وہ کراچی میں سلوبر کے بدنیات سے نام مالج کا اس نے بتایا عامل کا تو میں نے کہا کتنے پیسے دینے کہتا ہے پینتیس ہزار روپیہ ابھی اس لڑکے آدمی نے اس مالج کا دینے تو میں نے کہا کس چیز کا کہتا ہے اس نے علاج کروایا نا یہ جن بتا رہا تھا تو میں نے کہا خبیص یہ تو ابھی تک اسی طرح بیمار ہے رات کو اس کے پاؤں میں سوئیاں اسی طرح چپتی ہیں نیند اس کو آتی نہیں ہے جوڑوں میں ابھی تک اسی طرح درد ہے تو یہ علاج کیا کیا اس نے کس چیز کے وہ پیسے مانگتا ہے تو الحمد اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اس پہ اللہ تعالیٰ نے اس اس خبیص کے جسم سے آزادی دی اس کو اور نکل گیا وہ تو بعد میں میں نے اس سے پوچھا آدمی سے میں نے کہا یار یہ بتاؤ یہ تم نے کسی کے پیسے دینے ہیں کہتے ہیں ہاں شیخ صاحب وہ مسئلہ یہ تھا کہ جب میں ادھر سے واپس آ رہا تھا تو اس وقت میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی تو میں نے اس عامل سے رابطہ کیا تھا تو اب دیکھیں کہ اس عامل سے اس نے رابطہ کیا علاج کے لیے تو عامل نے اس کو کہا بھائی تم پر بھی جن ہے تمہارے بیوی بچوں پر بھی جن ہے تمہارے گھر بھی جن ہے تو ہر آدمی کا پانچ ہزار روپیہ ہوگا اور تمہارے گھر کا بھی پانچ ہزار تو ایک یہ تھا اور سات دوسرے گھر والے یعنی چھ افراد وہ گھر سات ہزار یعنی پینتیس ہزار روپیہ وہ اور پانچ اس کا چالیس ہزار روپیہ بنتا تھا تو اس نے پیسے حاصل کرنے کے لیے اپنا جن اس کے اوپر بھیج دیا اب وہ چار سال سے اس کو تنگ کر رہا ہے رات کو اس کو پاؤں میں سوئیں تھا اب میں نے الحمد جب قرآن پڑھا اس کو اوپر وہ حاضر ہوا صبح ہوئی میں نے کہا چل ہو جا کتے میں الحمد ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کتا تو میں نے اس کو کہا اللہ تعالیٰ نے اس اس کو نکال دیا میں سے اب الحمد للہ وہ ہیں رات کو سوتا بھی صحیح ہے روزانہ میری نماز کے وقت ملاقات ہوتی ہے اسے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ چار سال سے اس نے یہ کڑا پہنا ہوا تھا اور اللہ کے رسول نے اسی کے بارے میں فرمایا ہے کہ جس نے کوئی چیز حلقہ یا کوئی تعویذ پہنا اس نظریے پر کہ اس سے مجھے کوئی شفا فائدہ یا کوئی نقصان سے میں بچ جاؤں گا تو وہ شرک ہے اور یہ بھی اسی کے پاس ہے یہ تعویذ بھی یہ کالا دھاگا اور اس میں یہ ہے اور یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو میں نے سورت شروع میں پڑھی ہے سورہ ناز اس میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع کیا ہے سورہ فلک کے اندر ومن شر الوقت کہ جو گرے لگا کر کے کالے دھاگوں میں یا دھاگوں میں پھونکے مار کر دیتے ہیں ان کے شر سے میری پناہ میں آ جاؤں تو علامات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ سے اگر کوئی معالج آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام پوچھتا ہے سمجھے کہ وہ جادوگر ہے آپ سے آپ کا استعمال شدہ کپڑا منگواتا ہے تشخیص کے لیے علاج کے لیے وہ جادوگر ہے آپ سے کوئی خاص علامات کا جانور منگواتا ہے کالے رنگ کا بکرا کالے رنگ کا مرغا یا اس طرح کوئی خاص علامات والی چیز منگواتا ہے تو وہ جادوگر ہیں اگر آپ کو کوئی تعویذ اسی طرح کا کوئی بنا کر دیتا ہے جو اس کے اندر شامل ہے اس میں بند ہے اور اس میں منتر آداد یہ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے یہ دیکھیں اس میں یہ سارا اس میں اور یہ بھی میں نے ایک مریض کے گھر سے لیا ہے یہ سب اس میں یہ نہیں الٹا ہے یا سیدھا ہے ایک منٹ یہ ایسے اب اس کے فوکس کریں جی ذرا اس کو یہ دیکھیں اس میں سات سو چھیاسی بھی لکھا ہوا ہے اور بھی رات ہیں ڈبے بھی بنے ہوئے ہیں اور یہی تقریباً ہر تعویذ کے اندر لوگ جو ہے نا عامر حضرات یہ بنا کر دیتے ہیں جی نہیں یہ ادھر سے انڈیا سے ہے ہاں یہاں سے نہیں ملا یہ انڈیا کا مال ہے انڈیا کی پروڈکٹ ہے یہ پاکستان میں بہت زیادہ ہے یہ ضروری نہیں ہے انڈیا میں پاکستان میں بھی ہے بنگلہ دیش میں ہے باقی ملکوں کے اندر بھی تو یہ اس میں بہت زیادہ ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کیا کچھ ہے آگے تو میں یہ بتا رہا تھا کہ معالج جو آپ سے کپڑا منگوائے خاص علامات کا جانور منگوائے اس طرح کا کوئی تعویذ جسم کے سمجھ ہی نہیں آ رہی تحریر کا ہا ہا طرح لکھا ہوتا ہے یا پھر تحریر کی سمجھ ہی نہیں آتی ایسے نا وہ لائنیں سی لگی ہوتی ہیں بالکل ہی یہ اور اسی طرح آپ کو کوئی ایسی چیز کوئی چیز آدمی دم کر کے دیتا ہے کہ جو دوائی کے طور پہ بھی نہیں ہے میڈیسن کے اندر بھی استعمال نہیں ہوتی لیکن وہ آپ کو کہتا ہے جی کہ یہ آپ استعمال کریں اور آپ کو اس کا پتہ نہیں ہے یا پھر وہ آدمی جو منہ کے اندر دم کر رہا ہے اونچی آواز میں نہیں پڑ رہا تو بعض دفعہ وہ بھی ہوتا ہے کہ اب پتہ نہیں وہ منہ کے اندر کیا پڑ رہا ہے اور محدثین نے یہ لکھا ہے کہ رکیے جو شرائط ہے ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ رکیہ اونچی آواز میں پڑا جائے اور اس کا مسموع ہو یعنی سنا جائے اور اس کا مفہوم واضح ہو اور عربی عبارات کے اندر ہو عربی کے بغیر جو ہے دوسری عبارات میں وہ بھی صحیح نہیں ہوتا تو اسی طرح مکلاب کے ذریعے یعنی جنات مدد سے جو علاج کرنے والے ہیں سورہ نام ایک سو اٹھائیس نمبر نے ان کا ذکر کیا ہے کہ رب نستم وہ قیامت والے دن اللہ کے سامنے جنات بھی اور عامل بھی جا کر اقرار کریں گے کہ اے اللہ ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا اور پھر ہم موت کو اختیار کیا یعنی مر گئے اور تیرے سامنے آ گئے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انار سواکم تم دو سب کا ٹھکانا جاننا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جو غیر شرعی طریقے پر جنات سے ان کو مکل بناتے ہیں اور ان کے ذریعے علاج کرتے ہیں اور منتر یا تعویذات یا اس طرح کی جو چیزیں استعمال کرتے ہیں ایسے لوگ جو ہے نا ان سے بچنا چاہیے اور یہ دیکھیں کہ اگر وہ نماز بھی نہیں پڑھ رہا بعض لوگ ہم نے دیکھا ہے جو خاص کر جادوگر ہوتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے سگریٹ نوشی کر رہے ہیں بعض نے داڑھی رکھی ہوتی ہے بعض بالکل ہی کلین شیب ہوتے ہیں اور باقی بھی وہ منقرات میں شامل ہوتے ہیں لیکن لوگوں کا علاج کر رہے ہوتے ہیں تو فرضی طور پہ شیطان ان کو ضرور دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فائدہ ان کو نہیں ہوتا شیطان ان کی ہیلپ کرتا ہے تاکہ ایسے لوگوں کے ذریعے دوسرے لوگوں کو گمراہ کیا جائے تو ایسے لوگوں سے بچنا یہ ضروری ہے ہاں جو قرآن کی آیات واضح طور پر آپ کو پڑھنے کے لیے دیتا ہے کا سورہ دعائیں آپ کو پڑھنے کے لیے دیتا ہے اور انہیں سے دم کرتا ہے یا پھر وہ چیزیں جو میڈیسن دوائیوں کے طور پر دیسی ادویات کے طور پر استعمال ہو سکتی ہیں جیسے شہ زیتون کا تیل ہے کلونجی ہے کھجور ہے لوبان ہے زعفران ہے اس طرح کی جو چیزیں جن کا حدیث میں ذکر آتا ہے وہ اگر کوئی آدمی دم کر کے دیتا ہے یا ویسے بتاتا ہے بھی یہ چیزیں استعمال کرو تو یہ تو رسول وسلم سے ثابت ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ اللہ عدان دوا کہ اس کی دوا ہے اس کو استعمال کرو تو یہ وہ علامات ہیں جن کی روشنی میں ایسے آدمی کو جانا اور پہچانا جا سکتا ہے یہ ایک سوال آیا ہے اکثر لوگ صرف ایک یا دو علامات کی موجودگی کو پا کر جادو اور جنات کے چکر میں ہی پڑے رہتے ہیں کیا یہ صحیح ہے یا پھر ہر چیز کو جنات یا جادو سے ہی ملا دیتے ہیں آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے کیا کرنا چاہیے ایسی صورت میں آج کے درس میں جو چیز میں نے بیان کی ہے اس میں کافی علامات سامنے آئی ہیں اگر ایک دو علامات کوئی محسوس کر رہا ہے تو ایک دو علامات میں تو مجھے ان شاء اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ آدمی اپنا علاج خود بھی کر سکتا ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت سنیں وہ استعمال کرے صبح شام کے افطار شروع کر دے مجھے امید ہے کہ وہ دو ایک دو تین علامات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اس کی اور اس کا مطلب یہ کہ یا تو یہ فزیکلی مسئلہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کلام کی برکت سے اس کو شفا عطا فرما دی یا اگر جنات کا بھی تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا معاملہ جلدی حل کر دیا ہاں اگر وہ جادو یا جنات کی دو تین علامات تھیں لیکن جب اس نے تلاوت شروع کی سننا یا پڑھنا یا خوشبو مال شروع کیا اور پھر اس کی بیماری میں ایسا ایسا اضافہ ہوتا چلا گیا تو پھر اس کو جو ہے نا وہ کسی معالج کی طرف رجوع کرنا چاہیے پھر کسی کو کرانا چاہیے لیکن اس سے بھی پہلے کسی ڈاکٹر سے رابطہ کرے اور اپنی تشخیص کروائے کہ آیا کوئی میڈیکل کا مسئلہ نہ ہو اس لیے کہ جناتی بیماریاں اور میڈیکل کی بیماریوں میں تقریباً اسی فیصد علامات ایک دوسرے سے مشابہ ہوتی ہیں اور اس کا فرق اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اس اس مریض کے اوپر قرآن پڑھا جائے یا وہ خود پڑھے اس سے اگر اس کو فائدہ ہو جائے تو اس اس کا کو محسوس کر لینا چاہیے کہ ہاں میرا معاملہ روحانی اور اگر دوائی سے فائدہ ہو رہا ہے تو پھر اس کو پہلے یقین کر لینا چاہیے کہ میرا میڈیکل کا مسئلہ ہے فزیکلی مسئلہ ہے اور دوائی سے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو شفا دے گا لیکن اس کے باوجود اس کو قرآن کی تلاوت تھوڑی بہت سننی اور اسداد لازمن کرنے چاہیے یہ سوال آیا ہے جی کہ گھروں میں جو جن چیزیں ادھر ادھر کرتے ہیں کیا وہ چیزیں اٹھا کر کہیں باہر لے جاتے ہیں یا وہیں گھر میں ہی کہیں غائب غائب رکھتے ہیں کر دیتے ہیں تو بات بالکل صحیح ہے ابو ریرا رضی اللہ عنہ کی روایت اس کی دلیل ہے جو بخاری شریف کے اندر ہے کہ جن جنات نے چوری کی تھی نکالنے کی کوشش کی تھی تین راتوں میں تو گھروں کے اندر مثال کے طور پہ آپ نے ایک جگہ پہ چیز رکھی تھوڑی دیر بعد دیکھا وہاں پر نہیں ہے کسی اور جگہ پر ہے تو جنات بعض دفعہ یہ کرتے ہیں اس کا حل کیا ہے کہ آپ گھر میں جہاں بھی کوئی چیز رکھیں بسم اللہ پڑھ کر رکھیں اللہ کے نے فرمایا کہ جب شام کا ٹائم ہوتا ہے تو جنات پھیلتے ہیں لہذا اس وقت بسم اللہ پڑھ کے اپنے دروازے بند کرو بسم اللہ پڑھ کے بچوں کو کمروں میں داخل کر لو بسم اللہ پڑھ کے جانوروں کو کمروں میں داخل کر لو اور جو برتن کھلے ہیں ان کو بسم اللہ پڑھ کے بند کر دو تو ہر جگہ پر بسم اللہ پڑھنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب بسم اللہ پڑھ کر کام کر لیا جائے تو شیطان اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتا تو گھر میں اگر کوئی چیز اس طرح آگے پیچھے ہو رہی ہے غیر بھی ہو جاتی ہے بعض دفعہ اس کی جگہ تبدیل ہو جاتی ہے اور کوئی بھی بندہ گھر کا فرد اقرار نہیں کرتا کہ ہم نے یہ کام کیا ہے تو جنات بعض دفعہ یہ کام کرتے ہیں لیکن اس کا علاج یہ ہے کہ ایک تو گھر کے اندر اونچی آواز میں سورہ بکرا کی تلاوت یا خود کی جائے یا کیسٹ میں سی ڈی میں لگائی جائے اور دوسری صورت میں جب بھی کوئی چیز کہیں پہ رکھی جائے تو بسم کی جائے اور بسم اللہ پڑھ کر اس کو اٹھایا جائے تو پھر وہ چیز شیطان کے اثر سے محفوظ ہوتی ہے یہاں پر ایک چیز کا میں اشارہ کر دوں کہ عموماً گھروں میں جب لوگوں کو ہم سے یا کسی سے بھی پوچھتے ہیں وہ لوگ وظیفہ تو بتا دیتے ہیں لیکن پرہیز نہیں بتاتے جس گھر میں جب میں نے پچھلے میں بھی یہ بات ذکر کی تھی کہ میوزک چل رہا ہوگا تصویر ہوگی یا کتا ہوگا وہاں پر قرآن کی تلاوت کا یا ذکر کا فائدہ نہیں ہوگا پھر بھی چیزیں غائب ہوں گی جنات تنگ کریں گے میوزک بند کریں تصویریں وہاں سے غائب کریں شو پیس جتنے بھی ہوں وہاں پر جاندار چیزوں کو ان کو ہٹائیں اور کتا اگر ہو تو اس کو گھر کی چار دیواری کے ایک سائڈ پہ ایک مخصوص جگہ پہ رکھا جائے عام گھروں میں اس کو نہ رکھا جائے تو پھر ان اذکار کا اور سورہ بقرہ کا اور باقی دعاؤں کے پڑھنے کا فائدہ ضرور ہوتا ہے ہم کو میاں بیوی کے درمیان جو جن لڑائی جھگڑا کرواتا ہے وہ کون سی قسم کا جن ہوتا ہے اس میں دو یا تین قسم کے شامل ہو سکتے ہیں سب سے پہلے تو عاشق جن جو پہلے نمبر پہ تھا اگر وہ بیوی کے ساتھ ہے یا شوہر کے ساتھ ہے تو زیادہ تر وہی سبب بنتا ہے دوسری صورت جادو کی ہوتی ہے کہ اگر کسی نے جادو کیا ہے تو جادو کی وجہ سے بھی میاں بیوی کے درمیان جیسا کہ سورہ بقرہ کی ایک سو دو میں ہے کہ یہ فرون ابھی بے نمروجے جادو کے ذریعے جب تفریق ہوتی ہے تو تفریق شروع لڑائی سے ہی ہوتی ہے ایک دوسرے کو اونچا اونچا بولنا پھر گالی گلوچ دینا پھر مار کٹائی کرنا پھر ایک وقت آتا ہے کہ شوہر طلاق دے دیتا ہے اس کو تو زیادہ تر اس میں عاشق جن شامل ہوتا ہے اور اس کے بعد جادو کی وجہ سے جو جن آیا آیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اور تیسری صورت میں اگر عاشق نہیں تھا شادی سے پہلے اور بعد میں جادو والا بھی معاملہ نہیں ہے تو یا پھر ٹوائلٹ والا ہوگا یا جو دوسرا کوئی باہر سے کوئی یعنی اسیب زندگی کا کوئی بھی جم جانا پھر وہ یہ عمل کر سکتا ہے لیکن زیادہ اس چانس یا عاشق کا ہوتا ہے یا جادو والے کا ہوتا ہے لڑائی جھگڑے میں سوال آیا جی کہ کیا ہر جن ابلیس کے ساتھ تعلق میں ہوتا ہے ہر جن ابلیس کے ساتھ تعلق میں نہیں ہوتا اس لیے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ جن کی ایک آیت میں فرمایا وہ انا من و من القاصدون ہم میں کچھ مسلمان ہیں اور کچھ ظالم یعنی کافر و مشرق بھی ہیں غیر مسلم بھی ہیں اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے اور اسم کی بعض احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو مسلمان جنات ہیں ان کا شیطان سے تعلق نہیں ہوتا جیسے مسلمان جو انسان ہے اس کا شیطان سے تعلق نہیں ہے اس کا اللہ سے رحمان سے تعلق ہے اور اسی طرح جو جن مسلمان ہیں اور وہ نیک ہے نمازی پرہیزگار ہے عبادت گزار ہے اس کا شیطان سے تعلق نہیں ہے یہ ایک مخلوق ہے جیسے ہم مخلوق ہیں انسانوں کے اندر جیسے شریر لوگ ہیں اسی طرح جنات کے اندر جو شریر جنات ہیں ان کو شیطان کہا جاتا ہے اور جو شیطان ہے ان کا تعلق جو ہے نا وہ ابلیس سے ساتھ ہے ہر جن کا تعلق ابلیس سے نہیں ہوتا کیا غیر مسلم پر سے جنات اتارنے کا بھی یہی طریقہ ہے ہاں بالکل یہی طریقہ ہے جو جائز ہے وہ قرآن کے ذریعے ہی ہے اور دعاؤں کے ذریعے نام کی تاثیر بتانے والوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے وہ عدد نکالتے ہیں اور عموماً متعلقہ شخص کی شخصیت اور عادت کے بارے میں کافی صحیح بتاتے ہیں اس میں نمبر دو اس میں بھی جن کا کوئی دخل ہوتا ہے یہ بات تقریباً پچھلے درس میں بھی ہم نے بیان کی تھی کہ جو لوگ نام کے عدد نکالتے ہیں وہ جنات کے ذریعے ہی کام لیتے ہیں اس لیے کہ کسی بھی شخص کی پرسنل جو معلومات ہیں وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یا اس انسان کو پتا ہوتی ہیں اگر عامل کسی آدمی کا نام لے کر لے کے اور اس کو معلومات بتاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے موکل کے ذریعے اس آدمی کے حمزاد سے یا اس کے گھر کا جو عامر البیت ہے اس سے معلومات لے لی اور اس کو بتانا شروع کر دیا تو جیسے یہ سوال کرنے والا نے بھی لکھا کہ وہ عموماً شخصیت کے بارے میں جو بتاتے ہیں وہ صحیح بتاتے ہیں تو آج ہی میں کتاب میں پڑھ رہا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کہ انہوں نے نبی اکرم سے سوال کیا بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ یار ہے وہ لوگوں کو کچھ ایسی چیزیں بتاتا ہے جو حقیقت سے تعلق رکھتی ہیں یعنی صحیح چیزیں یعنی کہ نشانیوں کے طور پر جو بتاتا ہے وہی ہو جاتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کاہن ہوتا ہے اور اس کے اوپر وہ شیاتین آتے ہیں کہ جو آسمانوں سے خبریں سن کر اس کو آ کر بتاتے ہیں اب حضرت عائشہ نے کیا یہی علامت بتائی نا کہ وہ کچھ چیزیں ایسی بیان کرتے ہیں کہ جو صحیح ہوتی ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ کاہن ہے اور اس پر شیطان آتا ہے اور یہ اس ایک ایک صحیح خبر کے ساتھ جھوٹ بھی شامل کر کر کے لوگوں کو بتاتا ہے تو ایسے لوگوں کے پاس جانا یا ایسے لوگوں سے اپنے بارے میں معلومات دینا یہ کفر کے مترادف ہیں اور جن ہی اس میں معلومات دیتا ہے ہم ذات مرنے کے بعد قبر پر رہتا ہے جن کی عمر کتنی ہوتی ہے صحابی جن کا زندہ ہونا اب تک ممکن ہے اب ایک سوال میں تین سوال ہیں ہم ذات مرنے کے بعد قبر پر رہتا ہے بعض دفعہ قبر پر رہتا ہے بعض دفعہ کوئی جادوگر اس کو قابو کر لیتا ہے چلا کر کے تو اس کے ساتھ چلا جاتا ہے بعض دفعہ ویسے بھی کچھ عرصہ قبر پر رہنے کے بعد جو ہے نا وہ غائب ہو جاتا ہے آگے پیچھے کہیں چلا جاتا ہے اور تیسرا آپشن ہمارے جو بد اقتدادی ہے لوگوں میں کہ جو جمعرات کو ختم دلواتے ہیں کھیرے پکاتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ روحیں آتی ہیں وہ گھر کے اندر وہ کھانا بھی رکھ دیتے ہیں اور غائب ہو جاتا ہے اصل میں وہ ان کے جو بزرگوں کا جن ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے گھر والوں کو یہ ہے ختم کو دلوانے کی عادت تو وہ جمعرات کو پھر وہ جن گھر میں آتا ہے اور وہ آ کر حلوہ اور وہ کھیر اور وہ چیزیں ہے اور اللہ کے رسول نے بتایا کہ جن نہ کھاتے ہیں چیزیں ٹھیک تو جو ہمزاد ہوتا ہے اس کو یا تو کوئی جادوگر یوز کرتا ہے یا وہ کہیں دور خود چلا جاتا ہے یا پھر اسی گھر سے اس کا تعلق رہتا ہے اور ہر وہ جمعرات کو آتا ہے جہاں ختم شتم چلوائے جاتے ہیں مجلسیں ہوتی ہیں میلاد کی محفلیں کرائی جاتی ہیں جمعرات کو پھر وہاں پر کھانے پکتے ہیں تو وہ باقاعدہ ان میں وہ شریک ہوتا ہے ہمزاد ان کا اچھا عمر کتنی ہوتی ہے ان کی مختلف عمریں ہوتی ہیں سو سال دو سو پانچ سو سال ابھی چند دن پہ جن سے میری بات ہوئی اس نے اپنی عمر غالباً نو سو گیارہ سال بتائی اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اگر وہ جن اپنی بات میں سچ جس نے اسلام قبول کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی اور ہمیں بھی توفیق اور ہمت دی کہ ہم نے اس کو اوپر محنت کی اس نے اپنی عمر ایک ہزار نو سو پچہتر سال بتائی اور اس کی ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے اس نے اپنا نام ہارون بتایا تھا تو اس نے الحمدللہ سے کوئی دو ڈھائی مہینے پہلے جو ہے نا وہ اسلام قبول کیا اور الحمدللہ اس کے باقی ساتھیوں کی رپورٹ یہ ہے کہ وہ اب وہ کسی مسجد میں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے باقی علم غیب اللہ کے پاس ہے ہم علامات اور حالات کی روشنی میں وہ چیزیں جو بتاتے ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں تو جنات کی عمر ویسے ہوتی زیادہ ہی ہے ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ ابلیس نے یا ان کا جو باپ تھا عزازیل اس نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا وہ مدد تین چیزیں مانگی تھی کہ ایک تو ہم انسانوں کو نظر نہ آئے اللہ تعالیٰ نے وہ اس کی دعا قبول کی دوسرا اس نے کہا تھا کہ ہری عمریں لمبی ہوں اور تیسرا اس نے اپنے بارے میں کہا تھا کہ مجھے قیامت تک مہلت دی جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس اس کی کی وہ وہ چیزیں مان لی لیکن آزمائش کے طور پر ہیں تو ان کی عمریں لمبی ہوتی ہیں کہ سو سال تک ہوتی ہیں اچھا۔ اس کا اگلا ایسے صحابی جن کا زندہ ہونا اب تک ممکن ہے ممکن ہو لیکن آج تک ہماری کسی صحابی سے ملاقات نہیں جنہوں میں نظر کیا حقیقت ہے اس کی علامات اور علاج ہاں، یہ یو ٹیوب پہ بھی میرے بیانات دو تین موجود ہیں آڈیو بھی ہے اور ویڈیو بھی اس کو بھی جو ہے نا آپ وزٹ کر سکتے ہیں میرے نام سے تو یہاں پر نظر کی علامات جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں بھی بیان کیا تھا کہ نظر جو ہے وہ اچانک لگتی ہے اور اس میں بخار بھی ہو سکتا ہے جسم کا قسم مخلوج بھی ہو سکتا ہے آدمی بے ہوش بھی ہو سکتا ہے تو اچانک اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو اس کا علاج پھر یہ ہے کہ اس آدمی کے بچہ ہو بڑا ہو عورت ہو مرد ہو کوئی بھی ہو فوراً اس کے اوپر سورہ فاتحہ آیت الکرسی سورہ بکرا کا آخری رکو اور صورت ملک کی پہلی پانچ آیات اور صورت قلم کی آخری دو آیات اور تین پھر اس کے بعد درو شریف اور بسم اللہ عرقی اور من شریف النفس صدی اللّہ اللہ یشفیق بسم اللہ عرقیق اصل اللہ عظیم رب اللہ عظیم یشفیہ کا یہ دعائیں پھر فور تین تین مرتبہ یا پانچ پانچ مرتبہ پڑھ کر اس کو دم کیا جائے اگر نظر لگی ہوگی تو انشاءاللہ اسی وقت مریض کا جو ہے نا بخار بھی ٹوٹ جائے گا حالت اس کی بہتر ہو جائے گی اور اگر جنات کا معاملہ ہوگا یا کوئی اور معاملہ ہوگا یا فزیکلی ہوگا تو وہ آدمی اسی بیماری پہ رہے گا اسٹل رہے گا پھر آپ علاج اگر بیماری ہوگی تو میں ڈاکٹر سے کروا سکتے ہیں جنات جادو کا ہوگا تو پھر آپ اس کا دوسرا علاج کر سکتے ہیں حمام میں کوئی بھی دعا پڑھنے سے منع کیا ہے لیکن جب کپڑے اتارنے ہوتے ہیں حمام میں تو بسم اللہ من اللہ کس وقت پڑھنی چاہیے حمام میں داخل ہونے سے پہلے جو دعا پڑی جاتی ہے اس میں لفظ بسم اللہ آتا ہے بسم اللہ اللہ کا من القبص الخبائش تو ٹوائلٹ میں داخل ہونے سے پہلے اگر آپ نے وہاں پر کپڑے اتارنے ہیں تو باہر ہی آپ دعا پڑھ کے جائیں گے بسم اللہ فطر من اللہ اور اس کے بعد پڑھیں گے بسم اللہ اللہ من القبصور خباش اور پھر بایاں پاؤں اندر رکھ کے آپ ٹوائلٹ میں جا کر اپنی حاجت کریں گے غسل کریں گے جو بھی کرنا ہے اور اگر وضو بھی اندر ہی کرنا ہے تو چونکہ آپ نے بسم اللہ پڑھ لیا وضو کر کے پھر جب باہر نکلیں گے تو پہلے دعا پڑیں گے باہر نکلنے کی غفرانہ کا سیدھا پاؤں باہر رکھیں گے پہلے پھر دعا پڑیں گے باہر نکل کر پھر وضو کی دعا پڑیں گے اشد اللہ اللہ جو دعا پڑی جاتی ہے ٹوائلٹ کے اندر کچھ نہیں پڑھنا جو بھی دعائیں ٹوائلٹ کے متعلق ہیں وہ ٹوائلٹ سے باہر یہ جانے سے پہلے یا بعد میں آنے کے بعد کیا گھر میں اپنے گھر میں رہنے والے جنوں سے ڈرنا چاہیے اگر خوف محسوس کریں تو کیا کرنا چاہیے جنوں سے نہیں ڈرنا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اگر اس طرح کی کوئی علامت ہو تو اگر ہوا بھی نہیں چل رہی یکدم آپ کو دروازہ کھٹکنے کی آواز آئی ہے کوئی چیز گرنے کی آواز آئی ہے تو یا تو آپ اونچی آواز میں کہیں بسم اللہ یا پھر کہہ دیں اللہ اکبر تو وہ چیز وہیں پہ ہو جائے گی آپ نہ ڈریں بلکہ اس کو ڈرائیں ایک صحابی گزر رہے تھے ایک باغ کے پاس سے تو دیوار کی دوسری سائڈ پہ کچھ نہ پتوں کے اوپر چلنے کی آواز آئی جہاں ایسے دیکھا تو کچھ نظر نہیں آیا تو خوف محسوس کیا تو وہاں سے بھاگ گئے نا اللہ کے رسول کو جا کر بتایا تو فرمایا کہ تم اگر وہاں پر کہہ دیتے نا اللہ اکبر تو تمہارے اوپر یہ خوف تاری نہ ہوتا اور اسی حدیث میں آتا ہے کہ اذان دینے سے جنات آتے ہیں تو یہاں لکھا ہے کہ اگر خوف محسوس کریں تو کیا کرنا چاہیے اگر گھر میں خوف محسوس ہو یا اس طرح کی کوئی حرکت ہو تو سب سے پہلے گھر میں آواز دیں بسم اللہ پڑھ کے آواز کیا دینی ہے یہ کہ یہاں پر اس گھر میں ہمارے علاوہ جو بھی مخلوق رہ رہی ہے وہ یہاں سے چلی جائے یا ہمیں نہ کرے اگر کسی نے تنگ کیا یا کوئی نظر آیا تو نقصان اس کا اپنا ہوگا ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں اس کے بعد گھر کے اندر پھر اذان دے دے وہ نماز کی اذان ہوتی ہے ایک اذان دے دے سات اذانے دے دے یا پھر قرآن کی تلاوت لگا دے آیت الکرسی پڑھ دے اگر عورت ہے تو عورت تو اذان نہیں دے سکتی وہ آیت الکرسی پڑھے گی یا دروشی پڑھ لے یا قرآن کی تلاوت لگا دے کوئی بھی کر لے تو یہ اس کا حل ہے کیا جنوں کی وجہ سے خواتین کو گائنی کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اس کا کیا علاج ہے بالکل رکھے مسائل ہوتے ہیں اور بہت زیادہ یہ ہوتے ہیں حضرت ہمنا بن تجاش رضی اللہ تعالیٰ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے بخاری شریف کے اندر بھی ہے کہ ان کو جو ہے نا استحاظہ کی بیماری تھی استحاظہ کہتے ہیں عورتوں کی جو مہارا روٹین ہوتی ہے اس میں دن زیادہ آگے ہو جاتے ہیں یعنی کہ لمبے ہو جائیں عام اگر عادت چھ دنوں کی ہے تو ہو سکتا ہے اس کو بارہ دن تک وہ ایام جاری رہتے ہیں جس کو جو ایکسٹرا دن ہوتے ہیں اس کو عربی میں استحادہ کہا جاتا ہے ان کو اس طرح کی بیماری شروع ہو گئی وہ اللہ کے رسول کے پاس آئیں اور مسئلہ پوچھا تو نے فرمایا بھی تم کاٹن استعمال کرو کپڑا استعمال کرو وہ کہنے جی بہت زیادہ آتا ہے آپ نے فرمایا یہ چیز استعمال کرو تو حضرت عائشہ کو پھر آپ نے نا ایک روایت میں حضرت عائشہ کا ذکر آتا ہے اور ایک روایت میں ڈائریکٹ آپ نے فرمایا کہ یہ شیطان کے چوکوں میں سے ایک یعنی کہ اس کی حرکت میں سے ایک گد ہے یا اس کی ایڈ میں سے ایک ایڈ ہے تو یہ شیطان کی وجہ سے عورتوں کے اندر اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں ان کی پریگنینسی میں بھی بعض دفعہ معاملات کھڑے ہو جاتے ہیں ڈیلیوری کے معاملات میں بھی بعض دفعہ رکاوٹ بنتی ہے اور بعض دفعہ ان کے ماہانہ جو روٹین ہوتی ہے اس میں پرابلم بنتی ہے اور بعض دفعہ تیسرے مہینے میں اگر استاد ہوتا ہے اگر خواتین کا تیسرے کے شروع میں یا اینڈ پر تو پھر وہ عاشق جن ہی کرتا ہے جو جادوگر کا ہوتا ہوتا ہے ہے نا وہ جادو کی وجہ سے اور جو ابتدائی دنوں میں ہی بعض خواتین کو ہوتا ہے کہ ابتدائی دنوں میں ان کا مس کیرج ہو جاتا ہے ان میں زیادہ تر عاشق جنات کا عمل دخل ہوتا ہے کیوں وہ نہیں چاہتا کہ اس اس عورت کو اولاد ہو وہ خود کے ساتھ رہنا چاہتا ہے یہ یہ سو کیسے معاملات ہوتے ہیں تو اگر زیادہ اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے اور اس کی ماہانہ روٹین خراب ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ ایک تو وہ عورت صبح شام کے اذکار لازمن کرے اور جن دنوں اس نے نماز نہیں پڑھنی ان دنوں میں بھی نماز تو نہیں پڑے گی لیکن اذکار لازمن وہ پڑھے اور قرآن کی تلاوت سنے جو وہ نہیں پڑھ سکتی اور جو زبانی صورتیں اس کو یاد ہیں وہ لازم ہے کیوں کہ ان دنوں میں خواتین کو اللہ کے ذکر کی یا ان شیطان کے چوکوں سے بچنے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے چونکہ نماز بھی نہیں ہوتی انہوں نے سہارت بھی نہیں ہوتی تو ان حالات میں دعاؤں کا پڑھنا اور قرآن کا سننا یا پڑھنا جو یاد ہو وہ زیادہ ضروری ہوتا ہے تو اس کا علاج ایک تو یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں جو ہے نا وہ کرے اذکار کے پابندی رکھے قرآن کی تلاوت سنیں یا صورتیں یا ہوں وہ پڑھے اور اگر کوئی علامات زیادہ ہو رہی ہیں تو پھر کسی معالج سے رابطہ کرے جو قرآن و حدیث کے مطابق علاج کرنے والے ہیں تاکہ اس چیز کو پکڑا جا سکے گھر کے اندر مچھلی کا ٹینٹ رکھ سکتے ہیں کیسا ہے یہ تو آپ کسی مفتی صاحب سے پوچھیں لیکن میرے خیال سے چونکہ شوقیہ طور پر لوگ رکھتے ہیں اور یہ کچھ والا تو معاملہ ہے نہیں اس میں پانی کا یہ جانور ہے تو پانی میں آپ نے اس کو رکھنا ہے صاف ستھرے پانی میں رکھنا ہے تو شوقیہ طور پر وہ چھوٹے چھوٹے مچھلیاں ہوتی ہیں تو میرے خیال سے اس میں کوئی حرج والی بات نہیں جنات کتنے طاقتور ہوتے ہیں ہمارے پاس آئے پھر کشتی کر کے دیکھیں گے ان کے ساتھ پتا چل جائے گا کتنے طاقتور ہوتے ہیں جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ بعض دفعہ انسان کے اوپر جو جن آتا ہے اس کو چار پانچ آدمی مل کر کنٹرول کرتے ہیں عام آدمی ہوتا ہے اس طرح کا لڑکا ہوگا اس طرح کا نوجوان ہوگا عام حالات میں تو ایک بندہ بھی اس کو کنٹرول کر لیتا ہے لیکن جب جن اس کے اوپر آتا ہے اور اگر افرید ہے یا کوئی بڑا ہے تو اس کے اندر اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ چار پانچ بندے بھی فل اپنا زور لگاتے ہیں پھر جا کر وہ کنٹرول ہوتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اب اس کو ایک اور زاویے سے آپ دیکھیں جو میں نے سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں آئے پڑی سورہ نمل میں سے وقال فری تو الجن سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ ملکہ بلکیز کا تخت جس پہ وہ بیٹھتی ہے اور آپ اندازہ لگائیں بادشاہوں کے تحت اس وقت کتنے بدنی ہوا کرتے تھے ہیرے جواہرات اور پتہ نہیں کیا کچھ لگا ہوتا تھا اوپر گاؤں تک یہ اور دس آدمی تو اس کے اوپر وزرا بیٹھتے تھے صاحب تو اتنا بڑا تخت تو ایک فریج نے کہا انا آتی کبھی قبل ان تقوم میں مقام سلیمان علیہ السلام آپ مجلس برخاست کرنے سے پہلے پہلے میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں آپ نے اس کے اس دعوے کو ریجیکٹ کر دیا آپ ان کو کہ نہیں اتنی دیر تو دوسرا وقال عنده علم من الكتاب انا آتی کبھی قبل یرتد طرف آپ اوپر دیکھ کر نیچے نکال لائیں یہ لے جی آگے آپ کے سامنے یعنی اتنی طاقت تھی اس میں اللہ نے اس کو طاقت دی تھی اور علم کا کتاب کا علم تھا کہ پر چھپتے ہوئے کہاں ملکہ بلکیز کا جو تھا قوم سبا کے اندر یمن سے بھی آگے دور اور کہاں سلیمان علیہ السلام فلسطین اندر تو وہاں سے وہ جو ہے نا وہ تو اس نے تخت حاضر کر دیا پلک جھپتے ہوئے کتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے اس کو دے رکھی اس سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ ان کے اندر کتنی طاقت ہوتی میں خواب میں کسی کو رس سے گلا گھونٹ کر مار رہا ہوں دو تین وقت ایسا خواب آیا اگر یہ بندہ اذکار کرتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے وغیرہ صحیح نہیں اس کا اگر یہ صبح شام کے اذکار اور نماز کا پابند ہے تو پھر تو ٹھیک ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نے فرمایا کہ مومن اپنے جن کو اس طرح ہانکتا ہے کہ جیسے ایک آدمی اپنے اونٹ کو ہانکتا ہے نکیل سے پکڑ کر جو صبح شام کے اخکار کرتا ہے نماز کی پابندی کرتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ اپنے شیطان کو یعنی حمزاد کو یا جو اس کو گمراہ کرنے کے لیے آیا اس کو اس طرح ہانکتا ہے کہ جیسے ایک آدمی اپنے اونٹ کو نکیل سے پکڑ کر ہانکتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو خواب ہے ان کا اگر وہ پابندی کرنے والے ہیں تو پھر تو انہوں نے اپنے شیطان کو رسی گلے میں ڈالی ہوئی ہے اور وہ مقابلہ کر رہے ہیں اس کا اور اگر دوسرا معاملہ ہے اگر خود اپنا وہ گلا محسوس کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ چیز ان کے اوپر حاوی ہو رہی ہے جن کی خوراک کیا ہے اور نہ اس سے ہمارا کوئی تعلق ہے مثلا ناخن ہڈی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئلہ ہڈی اور گوبر اس سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے کہ ان چیزوں سے استنجا نہ کریں آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہے اور دوسرے نمبر پہ ہڈی جو آ رہی ہے اور یہ ناخن جو ہوتا ہے یہ ہڈی ہوتی ہے تو با میڈیکل تو یہ کہتی ہے ڈاکٹر کی ریسرچ یہ ہے کہ انسان کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ناخن چباتے ہیں یا تفکرات سوچ و بچار کی وجہ سے ہماری جو ریسرچ ہے اس میں کہ جس آدمی کو جنات کا مسئلہ اگر ہو بے شک کیلشیم کی کمی بھی ہو سکتی ہے لیکن اگر اس کی اپناد کی علامات آ رہی ہیں تو بعض دفعہ اگر پیٹ کے اندر جن رہتے ہیں نا اس کے تو وہ زیادہ تر ناخن ایسے کاٹتا ہے دانتوں سے پھر وہ اندر ہی اس کو ہی جاتے ہیں تو یہ اس کی خوراک بن جاتی ہے قسم کی تو اللہ نہ کرے ایسا آدمی بعض دفعہ جا کر بڑی عمر میں اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے ہے کہیں اس کو پھر وہ میدے کا کینسر نہ بن جائے اس کے لیے یہ بیماری اس کو اپنا علاج کرنا چاہیے اور اس کا علاج یہ ہے کہ ایسا آدمی کلی کا تیل لے اس کو دم کرے ناخنوں پہ بھی لگائے اور ساتھ ساتھ قطرے روزانہ اگر چھوٹا بچہ ہو تو سات قطرے بڑی عمر کا ہے تو چھوٹی چیز ہاف آدھی وہ دن میں ایک مرتبہ کھانے سے پہلے پیے چند دنوں میں ہی انشاءاللہ اس کی عادت چھوٹ جائے گی اور اگر اندر کوئی جنات کے اثرات پیدا ہو رہے ہیں یا کینسر کے تو وہ بھی اللہ کرے گا ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تو باقی جنات کی خوراک میں نے بتایا کہ یہ ہٹ کوئلہ اور یہ گوبر بھی ہے اور ویسے جیسے میں نے حدیث پہلے بخاری مسلم کی کوٹ کی ہے کہ گھروں کے اندر جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو جو مسلمان جنات ہیں ہمارے ساتھ کھانا وغیرہ وہ کھاتے ہیں ربنا الا انت جی